باب نمبر سترہ جب دشمن ملک سے فوجیں واپس ہوئیں اور سرفراز نے عرض وطن پہ قدم رکھا تو گھر والوں سے ملنے ملانے کے لیے دو مہینے کی کمپلسری لیو ملی گاؤں جانے سے پہلے سرفراز نسیمہ سے ملنے اس کے باپ کے گھر پہنچا برگیڈیئر صاحب بلند بانگ مزاج اور خشمناک ناک مچھے رکھنے کے باوجود سرفراز سے گلے ملتے ہوئے آنکھیں پرنم کیے بغیر نہ رہ سکے مگر نسیمہ اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو خاموشی سے آنکھیں کھولے دیکھتی رہی کیا دیکھ رہی ہو برگیڈیئر صاحب رومال سے آنکھیں خوش کر کے گونجدار آواز میں بولے کھانے پکواؤ چکن سوپ بیف شوربہ we will feed you in no time انہوں نے سرفراز کے کندھے پہ ایک تھپ جمایا سرفراز آہستہ سے مسکرایا پاپا نسیمہ سرفراز پہ نظریں جمائے دکھ سے بولی آپ کو سب پتا تھا تو کیا میں تجھے سب حال بتا دیتا کہ پی او ڈبلیو کو کیسے رکھا جاتا ہے کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے تم دل کو روگ لگا کے بیٹھ جاتی اور اپنی صحت خراب کر لیتی ایک پالیسی کے اندر سب کام کیے جاتے ہیں کیوں بھائی سرفراز میں نے کیا غلط کیا آپ نے بالکل ٹھیک کیا sir now don't you worry about a thing boy sit and rest eat and rest lamb chops and what not before you know you will be on your feet I am on my feet sir Sarfaraz نے ہنس کر کہا well well done well done brigadier صاحب نے آہستہ سے سرفراز کے کندھے پر ایک اور دھپ جمایا اور فلک شگاف کہہ کہا لگاتے ہوئے انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے نسیمہ ان عورتوں میں سے نہ تھی جن سے کسی کمزوری کی توقع کی جا سکتی ہو مگر اپنی حیرت پہ قابو پانا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا دسمبر کی دھوپ میں لون کے اندر وہ سرفراز کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی باپ کے جانے کے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھی اور پھولوں کی ایک کیاری پر نظر ڈال کر لوٹ آئی واپسی پر وہ آ کر سرفراز کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈرتے رہتے ہاتھ اٹھا کر سرفراز کے سینے پر رکھا سویٹر اور قمیض کے نیچے سرفراز کی ہڈیوں پر اس کا ہاتھ تھم تھم کے چلنے لگا جیسے کسی خطرناک شے پہ پڑ رہا ہو پسلیوں کے بیچ ہلکے ہلکے نے شیپ کو اس کی انگلیوں کے پورے نرمی سے دبا کر محسوس کر رہے تھے گویا جلد کی پائیداری کو پرکھ رہے ہوں سرفراز کے جسم میں جھرجھری پیدا ہوئی اسے محسوس ہوا جیسے دو سال نہیں بلکہ پچاس برس کے بعد ایک نرم ہاتھ اس کے بدن پہ آ کر ٹھہرا تھا ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں جہاں اپنائیت کا لمس ہونا چاہیے تھا وہاں اجنبیت کا احساس تھا تم نے اپنا پرفیوم نہیں بدلا سرفراز نے کہا نسیمہ نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا یہ اجنبیت سرفراز نے سوچا نسیمہ کے ہاتھ کی ہے یا میرے بدن کی سیری نسیمہ نے چھوٹی سی آواز میں پوچھا کیا ہوا تھا سرفراز کوشش کر کے ہنسا جیسے تمہارے پاپا نے کہا it doesn't a four star hotel میری ایک دوست کے انکل بھی واپس آئے ہیں نسیمہ بولی وہ ٹھیک ٹھاک دکھائی دیتے ہیں انہوں نے داڑھی بڑھا لی ہوئی ہے اور ان کے ماتھے پہ بیزوی شکل کا سیاہ چٹاک پڑا ہوا ہے سرفراز نے پوچھا ہاں تمہیں کیسے پتا انہیں جانتے ہو نہیں مگر ایسے لوگ ٹھیک ٹھاک رہے ہیں یعنی جو لوگ نمازیں پڑھنے اور خدا کو یاد کرنے لگے تھے ہاں تم بھی تو ایسا کر سکتے تھے نسیمہ نے کہا کر تو سکتا تھا سرفراز نے کہا اور خاموش رہا نسیمہ اسے نیم سوالیہ نظروں سے دیکھتی رہی کچھ دیر کے بعد وہ بولا یاد ہے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ تم بار بار ہاتھ اٹھا کر ماتھے سے بال کیوں پرے کرتی ہو یاد ہے تم نے کہا تھا کہ یہ تمہاری عادت ہے ہاں بس سمجھ لو کہ میری عادت نہیں بن سکی نسیمہ ہنسی یہ تو عجیب نگیٹو دلیل ہے ہماری زندگی ہی نیگٹیو تھی سرفراز نے کہا اس کے علاوہ ہمیں فرصت ہی کہاں ملتی تھی کیا کرنے سے کھانے کے وقت کا انتظار کرنے سے اچھا کھانا کیا بہت اچھا ملتا تھا دودھ دہی انڈے مکھن چکن بریانی نہیں بھائی سچ سچ بتاؤ کبھی کبھی دال روٹی مل جاتی تھی no lamb chops and what not دونوں نے ہنسنے کی صحیح کی اور کیا کرتے رہتے تھے باتیں کیا باتیں فرار کی اسکیمیں بناتے رہتے تھے ہائے یہ تو بڑا رسکی کام نہیں تھا رسکی تو تھا مگر پی اور ڈبلیو کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جیسے وہ ملک کی حفاظت کے لیے جان لڑا دیتا ہے اسی طرح دشمن کی قید سے نکل بھاگنے کی حت الوسا کوشش کرتا رہے خواہ اسے موت کا سامنا کرنا پڑے سروس کی عزت رکھنے کی خاطر یہ اس کا فرض بھی ہے اگر ناکام ہو جائے تو تو اسے سزا ملتی ہے ظاہر ہے ناکام ہی ہو گئے ہو گئے ہاں پھر تمہیں سزا ملی تھی ملی تھی ہائے بتاؤ کیا ہوا تھا یہ لمبی کہانی ہے پھر کبھی بتاؤں گا سنو میں بھی دراصل ٹھیک ٹھاک ہوں جھوٹ نہیں بول رہا یہ میں نے بھیس بدلا ہوا ہے دونوں ذرا کھل کر ہنسے سرفراز نے نسیمہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جیسے ہی اس کی ہتھیلی کندھے سے مس ہوئی سرفراز کے اندر ایک ایسا رد عمل ہوا کہ وہ ہاتھ کھینچتے کھینچتے رہ گیا ہاتھ کے نیچے اس نے بے معلوم طور پہ نسیمہ کی جلد کو سکڑتے ہوئے محسوس کیا جب سے وہ کیمپ اٹھانوے سے آزاد ہو کر گھر کے راستے پر چلا تھا اس کے دل میں سینکڑوں باتوں کا خیال آتا رہا تھا یہ ایسے ہوگا وہ ویسے ہوگا کہاں ہوگا کیوں ہوگا کیوں کر ہوگا اس کے ذہن میں خیالات کی اوسوں اور اندیشوں کی دوڑ لگی رہتی تھی آج جب وہ گھر پہنچ گیا تھا تو وہ سارے کے سارے معاملات نہایت صفائی کے ساتھ نکل کر ایک طرف کو ہو گئے تھے صرف ایک بات جس کا اسے کبھی تردد نہ ہوا تھا اس پہ آ کر وہ اٹک چکا تھا اس کے خواب و خیال میں کبھی نہ آیا تھا کہ اس کے اور نسیمہ کے درمیان بیگانگی کا بال تک بھی آ سکتا تھا دو سال کی دوری کے دوران نسیمہ کے تصور سے ہی اس کی بوٹی بوٹی پھڑک اٹھتی تھی پھر ایکا ایکی یہ کیا ہو گیا تھا اب وہ نسیمہ سے چند انچ کے فاصلے پہ بیٹھا تھا مگر یوں جیسے میلوں دور ہو نسیمہ گو اس کی آنکھوں کے قریب تھی مگر اس کی نظر سے دور ہو گئی تھی آخر وہیں بیٹھے بیٹھے چند سیکنڈ کے اندر اسے احساس ہوا کہ انسانوں کے درمیان وقت کی فاصلے کی اور اکیلے پن کی اجنبیت کس درجہ آسانی سے حائل ہو جاتی تھی وہ تصور کا سامنا ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے میں سما جائیں گے کس قدر غلط ثابت ہوا تھا کہ اب نئے سرے سے ایک دوسرے کی قربت حاصل کرنے کی صحیح درپیش تھی گویا دونوں گو واقف کار ہوں مگر کچھ دور سے مل رہے ہوں اور بیچ میں رکاوٹ کھڑی ہو اس وقت سرفراز میں اتنی توانائی نہ تھی کہ اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی ہمت کرتا اس کا جی بڑے زور سے چاہنے لگا کہ کاش وہ دونوں تعلیم اور ایک ذہن اور ایک روح رکھنے والے انسان ہونے کی بجائے جنگل کے دو جانور ہوتے تو ان رکاوٹوں سے شاید پالا نہ پڑتا شبو شام کو آئے گا نسیمہ نے کہا اس کی آواز میں تناؤ تھا ہاں سرفراز نے کہا تمہارے ایک خط سے اس کی تبدیلیوں کی خبر ملی تھی پولیس کی نوکری اسے کیسی لگی خوش ہے نسیمہ نے مختصراً کہا برگیڈیئر صاحب نے وائر پولنگ کی ہوگی پاپا تو تمہیں پتہ ہے ان باتوں سے کتنا گھبراتے ہیں مگر آخر میں انہیں اٹھ کر لوگوں سے کہنا ہی پڑا یہ آرڈر تو ٹاپ سے آیا ہوگا ہاں سی ایم ایل اے سرفراز نے حیرہ سے بھویں اٹھا کر کہا یہ شاید زندگی میں پہلی بار انہوں نے کسی کی سفارش وغیرہ کا کام کیا ہے پاپا کے کانٹیکٹ تو ایسے ہیں کہ چاہتے تو چار بزنسوں کے مالک ہو سکتے تھے سب بڑے بڑے جرنل کور کمانڈر وغیرہ ان کے گروپ کے ہیں انکل شبیر کو دیکھو ان کے ساتھ ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے اب آرمز ٹریڈنگ کر رہے ہیں آرمز ٹریڈنگ بالکل لیگل آرمی کو سپلائی کرتے ہیں مڈل مین کی حیثیت سے کمیشن لیتے ہیں کروڑ پتی ہو گئے ہیں پاپا تو اپنے لیے کچھ کرتے ہی نہیں بس ہنستے کھیلتے ہیں and what not don't make fun of my papa Naseema مصنوعی غصے سے بولی اب دونوں کے درمیان تنی ہوئی فضا قدرے ڈھیلی پڑنی شروع ہو گئی تھی اور اپنے شہر میں ہی اپائنمنٹ بھی کرا لی سرفراز نے کہا یہ کمال ہے ایک سال تو سرحد میں شب قدر کوئی جگہ ہے وہاں پہ رہا نسیمہ نے بتایا آپ کے کہلوا کر یہاں پہ آیا ہے شرفی سے ملاقات ہوتی ہے ملاقات نسیمہ تن سے بولی وہ تو رہتا ہی یہاں ہے اگست سے اس کی پوسٹنگ کھاریہ میں ہو گئی ہے ہر ویکنڈ پر آ دھمکتا ہے تمہیں تو چھٹی نہیں ملا کرتی تھی شرفی کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے آپ لوگوں کو کوئی کام ہی نہیں ہوتا بکرے کو نہیں ہوتا سرفراز نے ہنس کر کہا کیوں بس اپنا اپنا وطیرہ ہے مجھے لگتا ہے میجر بن کر بیٹھا رہے گا افسوس کی بات ہے آدمی بڑا کھڑا ہے اسے میرے آنے کی خبر ہے خبر تم تو جب انڈیا سے چلے ہو اس وقت سے یہ لوگ تمہاری پروگرس کا گراف بنا رہے ہیں پھر آیا کیوں نہیں کہتا تھا دیر سے آؤں گا سرفراز نے نسیمہ کا چہرہ سرخ ہوتا ہوا دیکھا تو دفتن اس کے فہم میں یہ بات آ گئی کہ سب لوگ ان دونوں کو اکیلے میں ملنے کا موقع دینا چاہتے تھے نسیمہ کی جانب پیش قدمی کے خیال سے سرفراز کے دل میں ایک عجیب سے مزاحمت پیدا ہونے لگی ایک ہچکچاہٹ ایک مہوم سا ڈر کوئی نامعلوم سا خوف وہ دو برس کا اشتیاق کہاں گیا اس نے سوچا کیا بات کروں اس نے ذہن پر زور دے کر سوچا پکی بات ہے اس نے پوچھا ہم نسیمہ نے چونک کر پوچھا کہ بکرا آئے گا کہتا تو تھا نسیمہ نے بے دلی سے کہا سرفراز نے نسیمہ کے کندھے سے اپنا سہما ہوا ہاتھ اٹھا لیا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد سرفراز نے پوچھا واک کے لیے چلتی ہو کہاں یہیں سڑک پہ نسیمہ نے اس کی جانب منہ موڑ کر عجیب سے سرخ سرخ نظروں سے اسے دیکھا جیسے پپوٹوں کے عقب میں آنسوؤں پر بند باندھ کے بیٹھی ہو چلو وہ بولی سڑک کے کنارے خاموشی سے ٹہلتے ہوئے دونوں کچھ دور تک چلے گئے پھر پلٹ آئے تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے سرفراز نے پوچھا ٹھیک ہے تم پی ایچ ڈی نہیں کر رہی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ پڑھاتی بھی ہوں ہاں سری ہوں سرفراز نے منہ کھولے بغیر حلق سے آواز پیدا کی کیا سوچ رہے ہو کچھ بھی نہیں تم چپ ہو چپ نہیں ہوں باتیں کر رہا ہوں مگر اوپر اوپر کی باتیں کر رہے ہو بھئی ابھی ابھی تو آیا ہوں تھوڑی دیر انتظار کرو تو بولنے لگوں گا سری ہم وہاں کیا ہوا تھا بتاتے کیوں نہیں کیا بتاؤں کھانے کو نہیں ملتا تھا ملتا تھا کیا کہتے تھے دال روٹی ہر روز ہفتے میں دو دن گوشت ملتا تھا پھر پھر کیا پھر تمہاری یہ صورت کیسے ہو گئی جی نہیں لگتا تھا سرفراز نے کہا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں بتایا تو تھا کب خطوں میں جھوٹ نسیمہ نے ہولے سے چیخ کر کہا تم ہمیشہ لکھتے تھے کہ بالکل ٹھیک ہو کوئی تکلیف نہیں خوب اچھی طرح دیکھ بھال ہو رہی ہے اگر لکھتا کہ جی نہیں لگتا تو تم کیا کر لیتی کم از کم حقیقت تو معلوم ہو جاتی میں جہاں پہ تھا وہاں حقیقت موجود نہیں تھی میں تمہیں تفصیل سے خط لکھتا رہا ہوں کب جھوٹ موٹ کے جھوٹ موٹ کے کیسے پینسل کا دوسرا سرا ہوتا ہے نا جس کا سکہ بند ہوتا ہے اس سے لکھتا تھا ارے جاؤ گپے نہ ہانکو سچ مچ لفظوں کی شکل نہیں بنتی تھی مگر ان کا عکس کاغذ پہ موجود ہوتا تھا یہ وفاداری کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کیسے جو عورتیں وفادار ہوتی ہیں وہ پڑھ لیتی ہیں جو بے وفا ہوتی ہیں نہیں پڑھ سکتی اب تم نے فضول باتیں شروع کر دی ہیں تم ہی تو کہتی ہو کہ باتیں نہیں کرتا ایسی باتیں کرنے کو نہیں کہتی چلو بتاؤ کیا لکھا کرتے تھے واپسی پر لون میں داخل ہو کر وہ کرسیوں پہ بیٹھ گئے اب نسیمہ سرفراز کے سامنے ایک دوسری کرسی پر بیٹھی تھی بتاؤ نا نسیمہ نے کہا اس کی آنکھوں میں پرسکون سرور کی لہر تھی جس سے اس کے پپوٹے بھاری اور لب نیموا تھے گویا جس کے جواب کی وہ طلبگار تھی اس سے زیادہ اہم سوال اس کے اندر پوشیدہ ہو سرفراز سے سر اٹھا کر دیکھا اور ٹھٹک کر رہ گیا وہ سرفراز کے مقابل سب سے دور والی کرسی پہ بیٹھی تھی اور لمحے بھر کے لیے سرفراز کی نظر دھندلا گئی تھی سرفراز کو اس کے نقش و نگار صرف سرسری مانوس شکل و صورت میں ہی نظر آ رہے تھے گویا باری کی دکھائی نہ دے رہی تھی اس نے کوشش کی کہ نسیمہ کے چہرے کو اپنی آنکھوں کے قریب لا کر دیکھے مگر وہ اسی جگہ پہ رہا جہاں پہ ٹھہرا تھا ان دونوں کے درمیان جو چند گز کا فاصلہ تھا وہ قابل حمل و نقل نہ رہا تھا یہ کیا ہو گیا تھا اس وقت سرفراز کو پہلی بار یقین کے ساتھ اس بات کا علم ہوا کہ وہ اپنی نگاہ کی لچک کو کھو چکا تھا وہ اہلیت جو بچپن سے ایک اچھوتے راز کی مانند اس کے اندر موجود رہی تھی اب غائب ہو چکی تھی اب فاصلے مقرر اور متعین تھے اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کب اور کیسے اور کس مقام پر اس کی یہ قوت ختم ہوئی تھی مگر وہ اس مقام کو سوچ کی گرفت میں نہ لا سکا اب نسیمہ ایک نپے تلے فاصلے پر اپنے معمول کا ٹھوس وجود لیے بیٹھی تھی جس کا سوال بتاؤ نہ سرفراز کے کانوں میں گونج رہا تھا مگر سرفراز کا ذہن اس وقت کیمپ اٹھانوے سے دور ان مختلف کیفیات میں الجھا ہوا تھا جس سے نسیمہ کے ہمراہ اس کا گزر ہوا تھا اول اول ایک دور کی لا حاصل کشش پھر محبوبہ اس کے بعد منگیتر پھر دو برس کی جدائی کے دوران دوبارہ ایک لا حاصل تصوراتی محبوبہ اور اب ایک جسمانی کشش رکھنے والی انتہائی ذہین سیدھی سادھی عملی عورت تھی جس کے اندر کسی تاریکی کسی خطرے کسی بدعنوانی کا اصرار نہ تھا اور وہ عورت سوال پوچھ رہی تھی یہ عورت سرفراز نے سوچا جس کی اپنی حقیقت کے اندر اخلاص ہے مجھ سے میری حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہے میں اس کو کیا بتاؤں کیا میں اسے بتاؤں کہ جب حقیقت بے اصل ہو گئی تھی اس وقت میں وہاں پہ موجود تھا جب ایک یونیورسٹی ہوٹل میں داخل ہو کر اٹھارہ استادوں اور طالب علموں کا صفایا کر دیا گیا تھا تو میں وہاں پہ موجود تھا یہ عورت میری حقیقت کو کیسے جان سکتی ہے ہاں کچھ لطیفہ گوئی کی باتیں بتا دوں گا پھر بتاؤں گا سرفراز نے کہا پھر پھر پھر پھر کب بتاؤ گے پھر کبھی نسیمہ خاموش ہو رہی میری حقیقت سرفراز نے سوچا خود مجھے معلوم نہیں دو برس تک میرے دل کا راز نسیمہ کا ہیولا تھا جو تصور میں اجالے کی مانند پھیلا زندہ رہنے کی قوت عطا کرتا رہا اب جو اس کا بولتا چالتا ہوا بدن میرے سامنے ہے تو اجالا مان پڑ گیا ہے یہ کیا ظلم ہے دل کی اس وحشت کا کیا کروں ایک بات بتاؤں نسیمہ نے کہا بتاؤ مجھے بتانی تو نہیں چاہیے کیوں میں نے رازداری کی قسم کھائی ہے مجھے گناہ ہوگا میں گناہ اپنے سر لیتا ہوں گناہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیسے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تعمیل کرنا تمہارا فرض ہے واہ میں کوئی تمہاری سیکنڈ لیفٹیننٹ ہوں تم میری اسسٹنٹ ہو جاؤ جاؤ میں کسی کی اسسٹنٹ نہیں ہوں اچھا اب بتا بھی دو پہلے وعدہ کرو کہ کسی کو بتاؤ گے نہیں کیا جو کچھ میں کہوں گی پہلے بات تو بتاؤ پہلے وعدہ کرو ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں شبو اور شرفی اور دوسروں نے آج رات کو تمہارے لیے سرپرائز پارٹی رکھی ہے الفاظ ہتھوڑے کی مانند سرفراز کے دماغ پہ لگے کیوں بے اختیار ہو کر اس نے پوچھا کیوں کا کیا مطلب کس لیے کیوں تمہارے آنے کی خوشی میں اور کس لیے خوشی میں کیسی خوشی میں میں کوئی پارٹی وارٹی نہیں چاہتا نسیمہ متعجب ہو کر اس کا منہ دیکھنے لگی الفاظ جو سرفراز نے ادا کیے تھے بے ارادہ اس کے منہ سے نکل گئے تھے مگر ان کے اندر سے ایک حقیقت برآمد ہوئی تھی ویل ڈن برگیڈیئر قرار کے یہ دو الفاظ سرفراز کے لاشعور کے کسی گوشے میں مستقل کھٹکتے رہے تھے اور اس وقت وہ بے ساختہ الفاظ میں یوں ظاہر ہوئے تھے کہ اسے بھونچکا کر گئے تھے ویلڈن شاباش اب اسے اس حقیقت کا یہ علم ہوا کہ برگیڈیئر صاحب کے ان الفاظ کے جواب میں ایک خاموش چیخ کیسی شاباش گردش کرتی رہی تھی جس کی اظہار کی اس میں استطاعت نہ تھی مگر جو اندر ہی اندر کانٹوں کی مانند اس کی روح پہ خراشیں ڈالتی ہوئی گھوم رہی تھی اور تھمنے میں نہ آتی تھی جیسے کہ اس کا خون خراب ہو چکا ہو تم شام کو گاؤں جانے کا ارادہ کر رہے تھے نسیمہ آہستہ سے بولی اس لیے میں نے سوچا کہ بتا دوں لالا اعجاز شاید ابھی آئے اسے تمہاری اطلاع ہے پارٹی وارٹی نہیں بس تمہارے دوست آ کر اکٹھے ہوں گے اپنے آپ سے کچھ دیر جد و جہد کرنے کے بعد سرفراز اپنی حالت پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ساتھ ہی معاملات کو سنبھالنے کی قدرتی خواہش اس کے اندر لوٹ آئی اسے اعجاز سکینہ حسن حسین اور اپنے گاؤں کی یاد بری طرح ستانے لگی اپنا گھر اس کے تصور میں ایک ایسی پناہ گاہ کی صورت میں ابھر کر آیا جہاں اس کے دل کے رکھنے پر ہونے کا امکان موجود تھا وہ وہیں پہ بیٹھے تھے کہ اعجاز حسن اور حسین آ پہنچے بھائی کو بازوؤں میں سمیٹ کر گلے لگاتے ہوئے اعجاز کے آنسو بہنے لگے باپ کی موت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ سرفراز نے اعجاز کو روتے ہوئے دیکھا تھا اس نے محسوس کیا کہ جیسے اس کا دل پگھل کر بہنے لگا ہے وہ دیر تک اعجاز کے سینے سے لگا آہستہ آہستہ کپ کپاتا رہا جب جدا ہوا تو اس کے دل کو عجیب سی ڈھارس مل چکی تھی اس نے لڑکوں کو بھی گلے لگا کر دبا دبا کر پیار کیا یہ بچونگڑے ہیں اس نے حیرت سے پوچھا یہ تو بڑے بڑے جوان نکل آئے ہیں ان کا قد تو مجھ سے بھی اوپر جا رہا ہے لڑکے جو دھلے سفید کپڑے اور نئے جوتے پہن کر آئے تھے شرما کر ہنستے رہے کچھ دیر تک وہ مکمل خاموشی میں بیٹھے رہے جیسے جذبات آڑے آ رہے ہوں اسی دوران میں سب کے لیے چائے آ گئی چائے پیتے ہوئے اعجاز نے آہستہ آہستہ گھر کے حالات بتانے شروع کیے سکینہ چاچے احمد عباس جمیلہ زمین مکان فصل اور کاروبار کا مختصر ذکر کرنے کے بعد اس نے پوچھا گھر کب چل رہے ہو صبح آ جاؤں گا سرفراز نے جواب دیا تیری صحت اچھی نہیں اعجاز نے کہا بوری نے کٹی دی ہے دودھ مکھن وافر ہے کھل کر کھا تیری جان میں جان آئے سب تیری راہ تک رہے ہیں بوری اور کٹی بھی سرفراز نے مذاکن پوچھا ہاں ہاں اعجاز نے ہنس کر جواب دیا کٹی بھی بھوری ہے نہیں چاچا حسن بول پڑا کالی ہے برگیڈیئر صاحب اندر سے نکل کر آئے آہا فیمس مین برگیڈیئر صاحب نے نعرہ لگا کر ہاتھ ہلایا سرفراز نے سوالیہ نظروں سے پہلے برگیڈیئر پھر اعجاز کو دیکھا تمہیں بھائی نے نہیں بتایا برگیڈیئر صاحب نے سرفراز سے پوچھا کیوں ملک مجھے چیمی نے بتایا تھا میں نے خود نہیں پڑھا اس کے پاس پیپر ہے چیمی سرفراز کو پیپر نہیں دکھایا وہ اعجاز کے کندھے پر تھپکی دے کر بولے first class work keep it up brigadier صاحب نے زوردار کہہ کہا لگایا سرفراز ناسمجھی سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا آخر نسیمہ نے کہا لالا جرنلسٹ بن گئے ہیں ایک بڑا سکینڈل ایکسپوز کیا ہے ایک ویکلی جرنل میں پوری رپورٹ لکھی ہے کب کہاں تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں پرچہ میرے پاس پڑا ہے پڑھ لینا لالا تم نے بھی نہیں بتایا ساری باتیں کیا ایک دم بتا دوں اعجاز ہنس کر بولا گھر آؤ گے تو پھر کیا باتیں کریں گے یس یس بریگیڈیئر صاحب بولے keep some back keep some back good policy چاچا ابے کی تصویر بھی اخبار میں آئی تھی حسن بول اٹھا اچھا رپورٹ کے ساتھ نہیں بھئی نور پور کی لوکل اخبار نے خبر دے کر تصویر چھاپ دی تھی میری رپورٹ تو ایک نئے ہفتہ وار پرچے میں نکلی ہے نسیمہ اور برگیڈیئر قرار کے اصرار کے باوجود اعجاز کھانے کے لیے رکنے پر راضی نہ ہوا پیچھے کام بہت ہے میرا جانا ضروری ہے کل تو تم آ ہی رہے ہو اس نے سرفراز سے پوچھا ہاں ہاں اعجاز ایک بار پھر اسے دیر تک سینے سے لگائے کھڑا رہا سرفراز نے محسوس کیا کہ اس کے اور دنیا کے درمیان جو فاصلہ حائل ہو گیا تھا وہ بھی اعجاز کے سینے سے چمٹا کھڑا رہا ملک تمہارا گڑ روز کھاتا ہوں برگیڈیئر کرار نے با آواز بلند کہا کسی اور کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا میرے ہاضمے کے لیے بہت مفید ہے ہماری خوش قسمتی ہے برگیڈیئر صاحب اعجاز نے کہا آپ کا سرٹیفکیٹ مل جائے تو اور کیا چاہیے مل گیا مل گیا بریگیڈیئر صاحب کہہ کہا لگا کر بولے تھینک یو اینی وے دونوں لڑکے شلواروں کے پانچے اٹھا کر اعجاز کے پیچھے موٹر سائیکل پر اٹک گئے پھر اعجاز ہاتھ ہلا کر وہاں سے رخصت ہوا اس کے جاتے ہی اعجاز نے نسیمہ سے بے بانگ دہل کا پرچہ لیا اور ایک ہی نظر میں اعجاز کی رپورٹ پڑھ ڈالی جب اعجاز کی اسکول ماسٹری چھوٹی تھی اس وقت سرفراز بہت چھوٹا تھا اس کے بعد اعجاز لیبر یونین کے کاموں میں مصروف ہو گیا اور گو سرفراز نے لڑک پن میں اس کی ایک آ تقریر سنی تھی مگر اعجاز کے قلم کی تحریر پڑھنے کا اسے پہلی بار موقع ملا سرفراز کا سینہ فخر سے پھول گیا رات کو سرفراز کے دوست جمع ہوئے شعیب شرفی آصف برکی ظفر چودھری اور سلطان سلطان کو آزادی سے دو ماہ پہلے کسی وجہ سے دوسرے کیج میں منتقل کر دیا گیا تھا اور وہ اس پہلے گروپ میں شامل تھا جو نومبر میں وطن واپس پہنچا تھا سلطان سرفراز سے بیس پچیس روز پہلے لوٹا تھا اور کھاریاں کے قریب اپنے گاؤں میں چھٹیاں گزار رہا تھا سلطان سے اگرچہ لوگ اب قدرے خائف رہنے لگے تھے مگر وہ سرفراز کے علاوہ ان کے گروپ کا واحد آدمی تھا جو پی او ڈبلیو رہ چکا تھا چنانچہ اس موقع پر اسے الگ رہنا ممکن نہ تھا آج رات کی مجلس میں ان دوستوں کی معمول کی سرمستیاں نہ تھیں یہاں تک کہ شرفی بھی دبا دبا تھا کسی غم دکھ کا اظہار نہ تھا مگر سب پر گویا متانت کی چادر پڑی تھی جیسے کسی عمر رسیدہ شخص کی موت پر ہوتی ہے بیچ بیچ میں کوئی نیم مزاحیہ سی بات ہو جاتی جس پہ ہلکی سی خوش دلی کی لہر اٹھتی پھر خاموشی چھا جاتی سب اپنے گلاسوں اور سگریٹوں کی جانب متوجہ ہو جاتے سنگترے کے رس سے بھرے جگ نیزوں پہ رکھے تھے اس مجلس کے لوگ پہلے جنگی قید سے لوٹنے والے ایک دو افسروں سے مل چکے تھے جن میں سلطان ان سے قریب ترین تھا مگر کسی کے ساتھ بھی ان کا تعلق ایسا نہ تھا جیسا سرفراز کے ساتھ تھا برگیڈیئر صاحب بھی جنہیں ڈھنگ سے بیٹھ کر سرفراز سے بات کرنے کا موقع نہ ملا تھا خلاف معمول آس پاس منڈلا رہے تھے کچھ دیر کے بعد وہ کرسی آگے کھینچ کر بیٹھ گئے سرفراز کے ذہن کی لہر ایک آ چھلاکا مار کر دب گئی تھی اور اس کے دل کی کثافت کافی حد تک دور ہو چکی تھی مگر اس وقت وہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کرے اسے احساس تھا کہ اس کے ساتھی اس کی طویل قید کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کی توقعات کا بوجھ سرفراز پہ لہجہ بہ لہجہ پڑتا جا رہا تھا پھر نسیمہ تھی جس کی سوالیہ نظریں سرفراز کے دماغ میں چھید کر رہی تھیں مشکل یہ تھی کہ کوئی اس سے سیدھا سوال نہ کر رہا تھا جیسے ان کو سرفراز کے بارے میں کسی بات کا اندیشہ ہو کئی بار سرفراز نے بات شروع کرنے کی صحیح کی پھر رک گیا آخر ایک موقع پر کسی کی بات پر ہنستے ہوئے اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کے اندر کا بند ڈھیلا پڑ رہا ہے وہ ماحول کی خوش دلی پہ یوں جھپٹا جیسے ہاتھ سے نکل گئی تو پھر قابو میں نہ آئے گی چلیے آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں ہاں ہاں دو تین آوازیں ایک ساتھ اٹھیں یہ ایک ٹماٹر کا قصہ ہے وہ سلطان کی جانب دیکھ کر بولا تم نے ان کو سنا تو نہیں دیا بھئی سلطان تو فلسفی ہو گیا ہے ظفر چودھری نے کہا سوچتا زیادہ ہے بولتا کم ہے this is not fair Asif بولا اسکیپ کی کہانی سلطان نے ہی بتائی ہے یس برکی نے سرفراز کو مخاطب کر کے کہا great job just unfortunate Sarfaraz نے ہونٹ دبا کر ہولے سے اس بات میں سر ہلایا بلڈی انفارمر سلطان نے دبے ہوئے غصے سے کہا سلطان کے تیور دیکھ کر آصف نے ہاتھ کھڑا کر دیا شرفی نے کوئی بات شروع کی تو دو تین جانب سے کی آواز اٹھی رول گول کی بات سنو یار برکی نے کہا ٹماٹر آصف گول چلایا ٹماٹر سٹوری یس یس سب بایک آواز بولے we want tamatar story all right all right Sarfaraz نے کہا یہ ایک ایسے ٹماٹر کی سٹوری ہے جس کو کوئی چکھ نہ سکا کیوں وہ پودے پہ لگا لگا غائب ہو گیا غائب ہو گیا ہاں سرفراز نے کہا جیسے گدے کے سر سے سین اسے کوئی بکرا کھا گیا ہوگا ظفر چودھری بولا شرفی تو ادھر ہی رہ گیا تھا بھائی شعیب نے کہا چلا جاتا تو اور کیا چاہیے تھا چھٹکارا ہو جاتا ہاں ہاں جی ایچ کیو سے ریکویسٹ بھیج دی جاتی کہ اسے وہیں پر رکھ لو باقیوں کو بھیج دو سائلنس برقی ہاتھ بلند کر کے بولا right let's get on the tomato وہ ٹماٹر کوئی جن ہوگا شرفی نے کہا بی کوائٹ شرفی شعیب نے سختی سے کہا پھر وہ سرفراز سے مخاطب ہوا رائٹ دی ٹمیٹو مجلس پہ خوشگواری کا ایسا موڈ تاری تھا کہ سب لوگ بے اختیار بولے جا رہے تھے وقتی طور پہ انہیں سرفراز کی بات سننے سے بھی سروکار نہ رہا تھا ماحول کا تناؤ ختم ہوا تو ذہن اور دہن ڈھیلے پڑ گئے تھے وہ لوگ جو باتیں کیے جا رہے تھے اور دوسرے جو انہیں چپ کرا رہے تھے ان دونوں کا شور یکساں تھا سلطان بھی اب مسکرا رہا تھا صرف برگیڈیئر صاحب اور نسیمہ خاموش تھے برگیڈیئر صاحب اس سارے منظر سے محظوظ ہو رہے تھے جبکہ نسیمہ چہرے پہ ہلکی سی بیزاری اور بیتابی کے احسار لیے ٹک ٹک سب کا منہ دیکھ رہی تھی اس کی نظریں بار بار سرفراز پہ جاتیں جیسے وہ اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی ہو مگر سرفراز اس رو میں اب تن آسانی سے بیٹھا بیچ بیچ میں سب کے ساتھ بات لگا رہا تھا آخر چند منٹ کے اضطراب کے بعد سب اطمینان سے خاموش ہو کر بیٹھ گئے چلو بتاؤ نسیمہ نے سرفراز سے کہا اپنے اپنے ایک سو دس روپے میں سے پیسے بچا کر لوگوں نے گارڈ کے ذریعے پھولوں اور دو ایک سبزیوں کے ذرا ذرا سے بیج حاصل کیے ایک مٹر کے تھے کیوں کیوں سلطان وہ جس پودے پہ ایک مٹر بھی نمودار نہ ہوا تھا سلطان نے لا تعلقی سے اس بات میں سر ہلایا گویا اسے ان تفصیلات سے کوئی سروکار نہ ہو اور ایک بیج سرفراز نے کہا بھلا کس کا تھا ٹماٹر ایک نعرہ بلند ہوا رائٹ ٹماٹر کے پودے نکلے مگر سب مر گئے آہا سوگواری کا نعرہ لگا سوائے ایک کے سرفراز فاتحانہ انداز میں بولا اوہ سامعین سے گہرے اطمینان کی سانس نکلی وہ ایک پودا ایسا اگا ایسا اگا کہ سر سے نکلنے لگا مگر سرفراز رکا مگر کیا نسیمہ نے پوچھا مگر ٹماٹر کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا ہم لوگ جو دال میں ٹماٹر ملا کر کھانے کی امید لگائے بیٹھے تھے اور اپنے خوابوں میں ٹماٹروں سے لدے ہوئے پودے دیکھا کرتے تھے روز بروز مایوس ہوتے جا رہے تھے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ گارڈز نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا پھولوں کے اصلی اور سبزیوں کے بانج بیج لا دیے تھے ہائے بے ایمان نسیمہ نے کہا سرفراز اب پورے اعتماد کے ساتھ ایک مکمل قصہ گو کی مانند کرسی پہ جم کر بیٹھا واقعہ بیان کر رہا تھا بیشتر اس کے ہم بالکل ہی امید کھو دیتے ایک روز صبح سویرے شور ہوا کہ پودے کو ایک ٹماٹر لگا ہے برادر سب نے ایک ساتھ پکار کر کہا جیسے جیسے سرفراز ٹماٹر اور میجر صدیق کا واقعہ سناتا جاتا تھا کہہ کہے بلند ہوتے جا رہے تھے سرفراز کو ایک عرصے کے بعد ایسے سامعین میسر آئے تھے جو اس کے ایک ایک لفظ کو اٹھا رہے تھے یہ موافق ماحول اس کی رگ رگ میں سرائیت کر رہا تھا اور بدن کی اتنی طویل خشک سالی کے بعد دوستوں کی ایسی گرم جوشی سے نکلنے کو اس کے حواس راضی نہ ہو پا رہے تھے جو ناچے صدیق اور ٹماٹر کا قصہ ختم کرنے کے ساتھ ہی سرفراز نے اس چڑیا کی کہانی شروع کر دی جو قسمت کی ماری پنکھے کے پروں میں الجھ کر کمرے کے باسیوں کے ہاتھوں جان گواہ بیٹھی تھی کہہ کہوں کے شور میں سرفراز نے چڑیا کی کہانی مکمل کی ہی تھی کہ اس انڈے کے بیان کی ابتدا کر دی جسے کمال ہوشیاری سے حاصل کرنے کے بعد اس کی دعوت اڑائی گئی تھی ساری مجلس ہسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی صرف برگیڈیئر صاحب کے مشہور عام کہہ کہے سنائی نہ دے رہے تھے وہ محفل میں برابر شریک تھے مگر خلاف معمول ضبط کی کیفیت میں تھے سرفراز دم لینے کو رکا تو کچھ دیر کو خاموشی ہو گئی اس وقت تقریباً سب کو ایک ایسی بات کا احساس ہوا جو سب کے دل کے اندر پوشیدہ تھی اور خوش وقتی کے زیر زیر دبائی جاتی رہی تھی سرفراز کو احساس تھا کہ اس کے دوستوں کو اس کی قید کے قصوں سے اتنی دلچسپی نہ تھی جتنی اس کی ذہنی کیفیت سے تھی اور ان کی بیشتر خوشی کا اظہار یہ جان کر ہو رہا تھا کہ سرفراز قید کاٹ کر کم و بیش نارمل حالت میں واپس آیا تھا دوسرے لوگوں کی طرح اندر ایک دبا دبا احساس یہ تھا کہ وہ آخر کس بات پہ ہنس رہے تھے قیدیوں کی قسم پرسی کی داستان پہ یا کہ سرفراز کی باتوں کی مزاح خیزی پہ اسی کے ساتھ ملا ہوا ان کے دل میں ایک تاثر ندامت کا بھی تھا کہ وہ اس جاں غسل تجربے میں شریک نہ ہوئے تھے دوسروں کو آگے کر کے وہ خود پیچھے رہ گئے تھے اس بے معلوم شرم کی مہین جھلی سارے ماحول پہ تنی ہوئی تھی جسے وہ معمولات کے اندر گم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس بات کا ادراک سرفراز کو اپنی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ہو گیا تھا کہ ماضی کے حالات نے ان کی کارکردگی اور دشمن کی کارگزاری نے اس کے دوستوں اس کے جانے اور انجانے ساتھیوں کی طبیعتوں کو بدل کے رکھ دیا تھا ان کے شعور کا تانا بانا شدید دباؤ کے اندر تھا اور اسے بکھرنے سے بچانے کو ان سب کے دل اور دماغ ایک خاموش اندیکھا واویلا کر رہے تھے سرفراز کے دل میں ایک اندیشہ راہ پا گیا تھا جب ملازم نے آ کر کھانا لگنے کی اطلاع دی تو نسیمہ اٹھنے کی تیاری میں آخری بات کے طور پر سادگی سے بولی کیا ہی اچھا ہوتا اگر اسکیپ پلان کامیاب ہو جاتی یس کسی نے کہا wouldn't it be nice blood informers Sultan غصے سے بولا take it easy old man Shoaib نے کہا what do you mean take it easy you were not there this is not fair Sultan Burki نے کہا آئی ایم سوری سلطان نے کہا آئی مین کہ ٹریٹرس کی ہمارے ہاں بھی کبھی بھی کمی نہیں رہی او oh, دو تین آوازوں نے ناگواری کا اظہار کیا آپ کو پتا ہے سلطان بولا کہ سکسٹی فائیو کی وار کے بعد جو جنرل ریٹائر ہوئے تھے انہوں نے نوکریوں کے لیے درخواستیں دی تھیں کیا آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جنرل کسی بیوروکریٹ یا سیٹ کے سامنے جاب انٹرویو کے لیے بیٹھا ہوگا انہیں سب کچھ دے دلا کر کرپٹ کر دیا گیا ہے محفل پہ یک دم خاموشی چھا گئی نوجوانوں نے سب سے پہلے برگیڈیئر قرار کی جانب پھر نسیمہ اور پھر اس کے بعد سرفراز کی جانب دیکھا حیرت انگیز طور پر برگیڈیر صاحب کی طرف سے کوئی متوقع رد عمل ظاہر نہ ہوا وہ کرسی کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھے ذرا سا جھک کر بیٹھے اپنے پاؤں کی جانب دیکھ رہے تھے چند لہجے اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد انہوں نے تعصب سے دوبارہ دائیں بائیں سر ہلایا پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور مڑ کر گھر کے اندر چلے گئے ان کے ساتھ ہی نسیمہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی بھائی کھانا لگ گیا ہے وہ ہولے سے بولی سب لوگ ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کھانے کے کمرے میں داخل ہوئے میز کے گرد بیٹھ کر سب نے خاموشی میں کھانا کھایا برگیڈیئر صاحب نے سوپ کے ساتھ چند خشک بسکٹ کھائے اور معذرت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے بھائی جوان لوگوں کا ساتھ دینے کا اپنے میں دم نہیں رہا انہوں نے پہلی بار ہلکا سا کہہ کہا لگایا میں تو سونے چلا کہوہ یا کافی نسیمہ نے پوچھا کہوہ کہوے کی پیالیوں کے ساتھ سگریٹ سلگائے گئے اور ہولے ہولے باتیں شروع ہوئیں جو جلد ہی ختم ہو گئیں یوں لگتا تھا جیسے سب لوگ جذباتی طور پر تھک چکے ہوں پھر برآمدے میں رک کر کچھ دیر تک مختصر گفتگو ہوئی اور ایک ایک کر کے سب نے جانے کی اجازت چاہی رخصت کے وقت گرم جوشی اور ہنسی کی ہلکی سی لہر پیدا ہوئی ایم سوری شعیب سلطان نے کہا I shouldn't have said that it was not fair take it easy old man Shoaib نے اپنا جملہ دہرایا دونوں ہنس پڑے پھر سرفراز شعیب اور نسیمہ اکیلے رہ گئے انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا کوئی بات کرنے کا ارادہ کیا پھر شعیب نے خاموشی سے ہنس کر سر دائیں اور بائیں کو ہلایا جیسے محفل کی کاروائی پہ متحیر ہو رہا ہو اور کچھ کہے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا سرفراز اور نسیمہ برآمدے میں رکے باہر رات کی تاریکی میں دیکھتے رہے سری پہ نسیمہ بولی تم نے مجھے خط میں لکھا تھا کیا یہ سب کچھ جو تم نے بتایا ہاں پہن کے الٹے سرے سے ہاں سچ نہیں تو کیا جھوٹ لفظ کیسے دکھائی دیتے تھے جہاں پہ ہم تھے وہاں دکھائی دیتے تھے وہاں مجھے تم بھی دکھائی دیتی تھی جو میں نہیں مانتی سچ کہہ رہا ہوں کیسے کیا مطلب تم مجھے کس شکل میں دیکھتے تھے میں تمہیں اپنے لون کی ایک کیاری میں گوڈی کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور تم پاؤں کے بل بیٹھی ہوتی تھیں اور تمہارے نیچے کھمبیاں اگ رہی ہوتی تھیں سرفراز شرارت سے بولا نسیمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا جھوٹ وہ بولی اور منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی مگر سرفراز کا خیال اس وقت نسیمہ سے اور ان باتوں سے دور تھا اسے رہ رہ کے سوچ آ رہی تھی کہ شاید سلطان کا خون بھی خراب ہو چکا تھا اس کے دل میں اس وقت سلطان کے لیے اپنے لیے اور دوسرے کئی ساتھیوں کے لیے جنہیں وہ جانتا بھی نہ تھا گہرے رنج کا احساس تھا ملک جہانگیر اپنی بات کا پکا نکلا اس نے اپنے ڈیرے پر شامیانہ نصب کروا کر چاروں طرف دو دو سو پاور کے بلب لگوائے جن کی روشنی میں رات کے اندر دن چڑھا ہوا معلوم ہوتا تھا دیسی بکرے ذبح کروا کر گوشت والے چاولوں کی دیگیں چڑھائی گئیں جن کی خوشبو دور سے سونگی جا سکتی تھی ڈیرے کی چار دیواری کے باہر کئی چوڑی چوڑی چارپائیاں بچھی تھیں جن پر ڈھول باجے والے اور گاؤں بھر کے کمی کمین بیٹھے گڑ گڑگڑا رہے تھے ایک دیوار کی اوٹ میں دم پخت دے گئے اینٹوں کے سہارے پہ کھڑی جھل ملاتے ہوئے گرم کوئلوں کی حدت میں اندر ہی اندر پک رہی تھیں ان کے منہ پہ رکھی کنالیاں معائنے کی خاطر ایک لہجے کو اٹھائی جاتی تو لونگ اور دار چینی ملی باسمتی کی خوشبودار بھاپ کے بھپکے خارج ہوتے جو پکانے والے نائیوں کے چہروں پہ یوں حملہ آور ہوتے جیسے ازدہوں کی آتشی سانسیں ان کے سامنے پسینے اور تمانیت سے دمکتے ہوئے چہرے یکدم پیچھے کو جھٹک جاتے جیسے کسی نے ٹھوڑی کے نیچے اچانک گھونسا جما دیا ہو پکانے والے بھاپ سے بچنے کے لیے آنکھیں سکیڑے کمر ٹیڑھی کر کے کفکیر کی مدد سے چاولوں کے چند دانے نکالتے ان کو انگلیوں میں مسل کر دیکھتے اور کنالیوں کو واپس دیگوں کے منہ پر رکھ کر دوبارہ انہیں دم پر لگا دیتے ڈیرے کے احاطے میں شامیانے کے نیچے پچیس تیس کرسیاں رکھی تھیں جن میں سے چند ایک پہ کچھ ادھیڑ عمر خوش لباس مرد بیٹھے تھے انہوں نے سروں پہ کلّا اور شملہ والی کلف لگی پگڑیاں اور کراکلی کی ٹوپیاں پہن رکھی تھیں یہ گاؤں اور نوا کے موززین تھے جن میں زیادہ تر عوان برادری کے لوگ تھے باقی کی کرسیوں پہ چھوٹے بڑے بچے شوخ رنگ کپڑے پہنے کود پھان کر رہے تھے کرسیوں کے آگے زمین پر دریاں بچھی تھیں جن پہ سفید تحمدوں اور بڑی بڑی بلدار پگڑیوں والے کسان اور چھوٹے زمیندار دو دو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹھے حکوں کے کش لگا رہے تھے کام کاج کرنے والے ان کے درمیان اندر اور باہر آ جا رہے تھے ایک کونے میں جلتے ہوئے اوپلوں کا ڈھیر راہ کی طے کے اندر اپنی آگ کو پیٹ میں بھرے آہستہ آہستہ سلگ رہا تھا ہر چھوٹے بڑے زمیندار کے ساتھ ان کے اپنے اپنے کمی تھے جن کو وہ تہمدوں کی ڈب سے اپنا پسندیدہ تمباکو نکال کر دیتے کمی تمباکو کو ہتیلیوں میں مسل مسل کر تیار کرتے اور بجتی ہوئی چلموں کو اوپلوں کے ڈھیر تک لے جاتے وہاں پہ وہ ایک کونے پہ پھونک کر راہ کی طے کو اڑاتے اور ننگے ہاتھوں سے دہکتے ہوئے اوپلوں کو چلم پر جما دیتے تھے تازہ چلم کا کش لگانے والے کے حلق میں کھانسی کا گہرا مگر مختصر دورہ اٹھتا اور دوسرے تعریفانہ نظروں سے اسے دیکھتے چودھری کا تماکو علاقے میں نمبر ایک پر ہے کوئی کہتا زمین کی خصلت ہے بھائی دوسرا بولتا ٹھیک ہے زمین کی لیاقت اپنی جگہ پر پر بی تو نایاب ہے ساری مقدر کی بات ہے جی نہ زمین نہ پانی نہ بی مقدر ساتھ نہ دے تو تگڑی سے تگڑی زمین بی مار دیتی ہے بس یہ اصل بات کی ہے بس یہ اصل بات کی ہے تو نے ملک سارا قسمت کا کھیل ہے یاد نہیں ملک اللہ یار نے پشور سے مٹی کے ٹرک اور بی منگایا تھا پر اس کی قسمت اس کے ساتھ نہیں چلی ایک کے بعد ایک بات کو چلائے جاتا اور دنیا بھر کے تمباکوؤں کی قسمیں ان کے بیجوں بھاؤ اور علاقوں کی مٹی تک کا ذکر ہوتا جو کچھ کسی کے علم میں ہوتا وہ بتایا جاتا ملک جہانگیر نے قریب قریب ساری عوان برادری اور سرفراز کے آدھے گاؤں کو مدعو کیا تھا لوگ آتے جا رہے تھے جو آتا وہ اپنے جاننے والوں سے حسب تعلق مضافہ کرتا یا بغل گیر ہوتا پھر چاروں جانب نظر دوڑا کر اپنی مرضی کی جگہ پر جا بیٹھتا احاطے کے دروازے کے اندر سب سے پہلے ایک بیت کے بنے ہوئے صوفے پر جس پہ مخملی گدیاں رکھی تھیں جہانگیر بیٹھا تھا اپنی کمزوری کے پیش نظر وہ ہر آنے والے سے بیٹھا بیٹھا آگے جھک کر مسافہ کرتا اور ہاتھ کے اشارے سے پنڈال میں بیٹھنے کی دعوت دیتا کئی لوگ اس کے پاس چند منٹ رک کر حال احوال پوچھتے اور آگے چلے جاتے اس سے چند قدم کے فاصلے پر عالمگیر سفید شلوار قمیض اور سیاہ شیروانی پہنے کرسی پہ بیٹھا تھا وہ ہر نئے آنے والے سے اٹھ کر ملتا حال پوچھتا اور ساتھ چل کر جائے نشست تک پہنچاتا مجمع میں لوگوں کی باتوں کی بن بناہٹ تھی کہیں کہیں پہ کسی وقت کوئی متنازع مسئلہ چھڑ جاتا تو آوازیں بلند ہو جاتیں اور لوگ لہذہ بھر کو سر موڑ کر اس طرف دیکھنے لگتے آوازیں دبنے لگتیں تو سب اپنی اپنی باتوں میں دوبارہ مشغول ہو جاتے شادی بیاہ کا سا سما تھا مدعین میں صرف اعجاز کے کنبے کی عورتوں کو دعوت دی گئی تھی ڈیرے سے کچھ فاصلے پر گھر تھا جہاں عورتوں کا انتظام کیا گیا تھا سرفراز پانچ چھ روز سے گھر پہ تھا چاچا احمد ماسی اور جمیلہ بھی آ پہنچے تھے جمیلہ کی منگنی پانچ سال پہلے بیاسی کے راٹھوروں میں ہوئی تھی اور چند ماہ کے اندر شادی ہونے والی تھی کہ لڑکا مقامی جھگڑوں میں الجھ کر پہلے قید میں چلا گیا جب دو برس بھگت کے آیا تو قتل ہو گیا تھا تین سال مزید گزر گئے جمیلہ چوبیس برس کی ہونے کو آئی تھی مگر کوئی مناسب رشتہ دستیاب نہ ہو سکا تھا اب جا کر دوبارہ اس کی شادی کی بات چل چکی تھی چاچے احمد کے ماموں زاد بھائی کا بیٹا نہروں کے محکمے میں اوورسیز میں تھا کچھ دیر پہلے اس کی بیوی جس کے ساتھ بچپن سے ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی شادی کے دس ماہ بعد زچگی کی حالت میں فوت ہو گئی تھی حال ہی میں اس لڑکے کے ساتھ جمیلہ کی بات پکی ہو گئی تھی اور شادی کے لیے کھلے موسم کا انتظار تھا پانچ سال کے عرصے کے بعد جمیلہ پر دوبارہ رنگ آیا تھا اسی دوران میں اس نے نور پور کے اسکول سے میٹرک پاس کر لیا تھا عباس کو چھٹی نہ مل سکی تھی شہر میں اس کی کسی گورنر کے ساتھ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی چاچے احمد نے فخر سے بتایا سرفراز سارا دن اور رات گئے تک چارپائی پائی پہ لیٹا گھر والوں سے باتیں کرتا رہتا تھا جیلو میں تین دن سے تجھے کہہ رہا ہوں ایک سویٹر بن دے تو تو کسی بھی کام کی نہیں تیرا اوورسیز تجھے اپنے نہر میں ڈبو دے گا کل میں نے لالے سے کہا تھا شہر سے سفید اون خرید کر لا دے بے شک پوچھ لو جمیلا نے جواب دیا لالے سے کیا پوچھتے ہو تیرے لالے کو نہ اپنی ہوش نہ گھر بار کی ایک کام سے خدا خدا کر کے چھٹکارا ہوا تو دوسرا گلے پڑ گیا اب دشمنوں نے مقدمے کر دیے ہیں بی بی لالے کی مرضی کا کام ہے سرفراز نے کہا دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں مقدمے ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا لالا سرخرو ہوگا دیکھ لینا اسے تو اپنی دال روٹی کی فکر لگی رہتی ہے اعجاز بولا لالا دال روٹی کی یاد نہ دلاؤ سرفراز نے برا سا منہ بنا کر کہا میں نے عمر بھر کی دال روٹی ایک ہی دفعہ کھا لی ہے اب مجھے دال کہیں دکھائی دی تو اٹھ کر بھاگ جاؤں گا اللہ رحم کرے سرفرازے تیرے سامنے روز مرغی رکھوں گی سکینہ نے کہا بی بی میں سو بار کہہ چکا ہوں مجھے اب سرفرازہ مت کہا کرو اچھا اچھا لفٹین صاحب سن لیا ہے سرفراز نے نفی میں سر ہلایا سرفراز اب کپتان ہو گیا ہے بے وقوف تیرے منہ پر چڑھا ہوا لفظ اترتا ہی نہیں اعجاز نے کہا کپتان ہو یا لفٹین ہو کیا فرق پڑتا ہے ہے تو افسر نا بڑا فرق پڑتا ہے اعجاز بولا اب لفٹین اسے سلام کرتے ہیں سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے تنخواہ بھی زیادہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے سرفراز نے جواب دیا چلو کچھ تو ہوا سکینہ نے کہا اللہ خیر کرے کسی دن ہمارا باسا بھی تھانے دار ہو جائے گا انشاءاللہ چاچا احمد بولا انشاءاللہ گورنروں وزیروں کے ساتھ اس کی ڈپٹیاں لگتی ہیں سارے ممبر اس کے واقف کار ہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا ایسی ہی باتیں کرتے کرتے رات ہو جاتی ایک زمانہ تھا کہ سرفراز ان باتوں کو وقت کا زیادہ ٹھہراتا تھا مگر قید سے واپس آنے کے بعد اسے سب سے زیادہ راحت اس ماحول اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے حاصل ہوئی تھی اس حقیقت سے وہ پہلی بار آشنا ہوا تھا کہ اپنے گھر کی یہ باتیں زندگی کی ایسی مرہمیں تھیں جو کلفتوں کو زائل کرتی تھیں سرفراز نے اپنی سی کوشش کی کہ وہ ملک جہانگیر کی دعوت گول کر جائے مگر اعجاز بزد تھا کہ اس نے دعوت قبول کر لی ہوئی ہے اور کہ جہانگیر نے محض سرفراز کی خاطر اتنی بڑی تقریب منعقد کر کے ان کی حد عزت افزائی کی ہے اصل اشتیاق سکینہ کو تھا اس نے صبح سے اپنا ساٹن کا جوڑا استری کر کے بستر پر پھیلا دیا ہوا تھا جو بھی اس کمرے میں جاتا سکینہ اسے سختی سے تنبیہ کرتی بستر پر میرے کپڑے پڑے ہیں انہیں خراب نہ کرنا حسن ہو یا حسین ہو جمیلہ ہو یا ماسی یا اعجاز ہی ہو وہ کسی کو ہدایت کرنے سے نہ چوکتی ایک بار سرفراز کسی کام سے اس کمرے میں جانے لگا تو اسے بھی یہی سننا پڑا بی بی سویر سے تیرے کپڑے سنتے سنتے کان پک گئے ہیں یا تو دیکھنے جا رہا ہوں کہ کیسے کپڑے ہیں ہائے تو نے نہیں دیکھے تیری منگنی پر پہلی دفعہ پہن کر گئی تھی اس دن کے بعد آج نکالے ہیں منگنی پر تو گئی تھی بی بی سرفراز سنجیدہ شکل بنا کر بولا مجھے یاد پڑتا ہے کہ لالا تجھے لے کر ہی نہیں گیا تھا واہ تیرے لالے کی مجال تھی جو لے کر نہ جاتا سکینہ کے کپڑوں کا دن بھر چرچا رہا اب شام ہونے والی تھی جانے کا وقت قریب تھا سکینہ تن دہی سے اپنا کالا برکہ استری کر رہی تھی سب چھوٹے بڑے اپنے بہترین کپڑے پہن کر تیار ہو رہے تھے اعجاز نے اپنے دوست فضل اللہ گڑ کے آرتی سے اس کی گاڑی مانگی تھی یہ ایک پرانے ماڈل کی فورڈ اسٹیشن ویگن تھی جس کے دروازوں پر باہر کی جانب اخروٹ کی لگی کے جس کے دروازوں کے باہر کی جانب اخروٹ کی لکڑی کے چوکٹے جڑے تھے گاڑی بما ڈرائیور گلی کے سرے پر آ کر کھڑی تھی اعجاز نے حسن کے ہاتھ ڈرائیور کو دودھ پتی کی چائے اور سگریٹ کی ڈبی بھیج دی تھی مغرب کی اذان سے کچھ دیر بعد سکینہ اور جمیلہ اپنے چمکدار ساٹن کے سوٹ اور لال گرگابیاں پہن کر تیار ہو گئی تھیں جیلو آج تیرے اوپر بڑا روپ چڑھا ہے سرفراز نے کہا چادر کو لپیٹ لے تجھے کوئی اٹھا کر نہ لے جائے ہائے سرفرازے ایسی بات نہ کر سکینہ بولی میری بہن تو لاکھوں میں ایک ہے ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں کوئی اسے دیکھ کر لے جائے تو بیاہ کے خرچے کے بغیر ہی خلاصی ہو جائے گی جمیلہ نے شرما کر پہلے سے لپٹی ہوئی گرم چادر کو مزید سر کے اوپر کھینچ لیا سکینہ نے کالا ریشمی برقع پہنا اور نقاب الٹ کر دروازے میں جا کھڑی ہوئی تم سب گاڑی میں بیٹھو اعجاز نے سفر کی ہدایت دی میں پیچھے موٹر سائیکل پر آتا ہوں ابا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا حسین نے زید کی آ جاؤ آخر اعجاز نے کہا اپنی عورتوں کے زرق پرک لباس ان کی اچھی شکلیں اور چہکتی ہوئی آوازیں سن کر سرفراز کی طبیعت بحال ہو چکی تھی وہ گھر سے نکلنے پر آخر کار خوش تھا ملک جہانگیر سرفراز کی صورت دیکھ کر چونک پڑا اور لہجہ بھر کو اسے دیکھتا رہا مگر اس سے زیادہ حیرانی سرفراز کو جہانگیر کی حالت دیکھ کر ہوئی وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ پہچانا بھی نہ جاتا تھا آخر جہانگیر اپنے صوفے سے اٹھا جیسے ہی وہ سرفراز اور اعجاز کو گلے لگا کر ملا باہر مراسیوں نے ڈھول پر ٹھاپ دی ایک نوکر جہانگیر کے اشارے پر ڈیرے کے اندر سے گیندے کے پھولوں کے ہار لیے نمودار ہوا سرفراز نے ہار پہننے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی تو جہانگیر بولا سرفراز تو ہماری قوم کا ہیرو ہے تو نے ہماری سر بلندی کی ہے یہ تو گٹے کے پھول ہیں تیرے لیے تو نوٹوں کے ہار بھی کم ہیں یہ لے پہن اس نے نوکر کے ہاتھ سے ہار لے کر سرفراز کے گلے میں پہنائے پھر وہ نوکر سے بولا اب ہمارے دوسرے ہیرو کے گلے میں بھی ہار ڈال تجھے پتہ چل ہی گیا ہوگا سرفراز تیرا بھائی تیرے پیچھے نامور جرنلسٹ بن گیا ہے لالے نے نہیں بتایا مگر مجھے پتہ چل گیا تھا سرفراز نے کہا میں نے اس کی رپورٹیں بھی پڑھی ہیں بھائی برگیڈیئر صاحب اور ان کے بیٹے ایس پی صاحب کیوں تشریف نہیں لائے میں نے خاص آدمی کے ہاتھ رکا بھیجا تھا شعیب کو چھٹی نہیں مل سکی اور برگیڈیئر صاحب کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے انہوں نے ایک آدمی کے ذریعے معذرت بھیجی ہے میں کل سویرے انہیں دیکھنے کے لیے جاؤں گا آؤ بھئی عالمگیر کیپٹن سرفراز سے ملو جہانگیر نے بیٹے کو بلایا سرفراز تم اس سے ملے ہوئے تو ہو اب بی اے کا امتحان دے کر آیا ہے ہاں ہاں کیوں نہیں سرفراز نے گرم جوشی سے عالمگیر کے ساتھ مسافہ کیا حالانکہ یہ مجھ سے تین چار سال چھوٹا ہے مگر ہم ایک آدھ مرتبہ اکٹھے کھیلتے بھی رہے ہیں یہ دیر کی بات ہے میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ہو گیا ہوگا دونوں ہنسنے لگے امتحان کیسے رہے سرفراز نے پوچھا ٹھیک ہی ہو گئے ہیں پاس ہو جاؤ گے سرفراز نے ہنس کر پوچھا امید تو ہے جی عالمگیر نے جواب دیا آؤ میرے پاس بیٹھو جہانگیر نے سرفراز کے بازو پہ ہاتھ رکھ کر کہا ایک وقت تھا میں دس دس پندرہ پندرہ کوس پیدل چلا جاتا تھا ملک اجاز نے میرا وقت دیکھا ہے اب مجھ سے پانچ منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا آؤ بیٹھو سرفراز صوفے پر جہانگیر کے ایک جانب بیٹھ گیا بیٹھتے ہی اس نے ہار گلے سے اتار کر صوفے کے بازو پر لٹکا دیے دوسری طرف اعجاز ہار پہنے پہنے فخر سے بیٹھا رہا کچھ دیر پہلے جب یہ خاندان وہاں پہنچا تھا تو ایک نوکر جھپٹ کر آگے بڑھا اور خواتین کو ہمراہ لے کر گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا چاچے احمد نے آ کر دونوں ہاتھوں سے جہانگیر کے ساتھ مضافہ کیا کیا حال ہے احمد خان جہانگیر نے پوچھا پلسیا کدھر ہے وہ کیوں نہیں آیا اس کی گورنر کے ساتھ ڈپٹی لگی ہوئی تھی چاچے احمد نے کہا دن رات کا ملازم ہے آپ کو پتہ ہی ہے چھٹی نہیں ملتی واہ بھائی مبارک ہو اب تو وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تا بیٹھتا ہوگا اللہ کی دین اور آپ کی دعا ہے ملک صاحب سارے ممبر شمبر اس کے واقف کار ہیں بس پھر تو اس کی ترقی سمجھو کہ ہو گئی انشاءاللہ آپ کی صحت اب کیسی ہے سرفراز نے ججکتے ہوئے پوچھا تم دیکھ ہی رہے ہو سرفراز ایک گردے پر گزارا کر رہا ہوں جب وہ بھی گیا تو سمجھو کہ میری جگہ اس دنیا سے ہٹ گئی سرفراز قریب سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد ہڈیوں پہ یوں کھچی تھی جیسے کسی لکڑی کے بت پر باریک چمڑا منڈا ہو مگر اس کی رنگ لگی لمبی لمبی سیاہ مونچھیں گھی سے چپڑے ہوئے توے کی مانند چمک رہی تھیں وہ دیکھنے میں خود اپنے پچھلے جنم کا سایہ معلوم ہوتا تھا مگر اس کی آواز میں لرزش نہ آئی تھی اس کے ایک ایک اشارے پہ لوگ ادھر سے ادھر حرکت میں آ رہے تھے باہر ڈھول والے دھم دم بجا رہے تھے اور دو نوجوان کمر میں سرخ لاچے اور سر پہ سبز پٹکے باندھے بازو ہوا میں اٹھائے ان کی تال پہ ناچ رہے تھے ان کے پیچھے رات کی سیاہی تھی اور آگے بجلی کی روشنی اور ان کے درمیان ناچنے والوں کے سرخ اور سبز رنگ پلو اس سرحد سے لہرا رہے تھے جیسے آتش بازی کی لڑیاں ہوں سب بچے احاطے سے نکل کر ان کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اندر بیشتر لوگوں کے کان ان پر ہی لگے تھے صرف جہانگیر ان کی جانب کوئی توجہ نہ دے رہا تھا تیری صحت بھی بگڑی ہوئی ہے سرفراز اس نے بات جاری رکھی مگر آپ لوگوں پر تو مصیبت نازل ہو گئی تھی مین میڈ پرابلم وہ ہسا میری گاڈ میڈ پرابلم ہے اس کا کوئی علاج نہیں تم لوگ کھاؤ پیو گے جوان آدمی ہو چند روز میں جان بن جائے گی میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے مجھے خدا تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں میرا بیٹا بہت شریف لڑکا ہے اور لائق ہے اب تمہارا اور اس کا وقت ہے جہانگیر نے ہاتھ اٹھا کر ڈھول والوں کو رکنے اور دوسرے ہاتھ سے کھانا کھولنے کا اشارہ کیا ڈھولچیوں نے دھم دھم دھم کی آخری دڑکی بجائی اور ہاتھ روک لیے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے آگے چھوٹی چھوٹی سٹول نما میزیں رکھ دی گئی تھیں ملک جہانگیر سرفراز اور اعجاز کے سامنے ایک لمبی سی میز بچھا دی گئی تھی اور سب سے پہلے کھانا اس پہ سجایا گیا تھا پلاؤ اور آلو گوشت کے سالن کی خوشبو سے سارا پنڈال مہک اٹھا میز کے ایک کنارے پر عالمگیر بھی ایک کرسی بچھا کر ان میں شامل ہو گیا دیوار کے عقب سے دیگوں میں کفکیروں اور چمچوں کے کھڑکنے کی آوازیں آ رہی تھیں نوکروں کی ایک کتار کی کتار کھانے کی پلیٹیں لا لا کر دریوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں کو پکڑا رہے تھے جو چاولوں کی پلیٹوں میں انگلیوں سے ٹٹول ٹٹول کر گوشت کی بوٹیاں اٹھانے اور انہیں تیزی کے ساتھ دانتوں سے کاٹ کر کھانے میں جتے ہوئے تھے بچے اپنی اپنی پلیٹیں اٹھائے درمیان میں ادھر ادھر چل پھر رہے تھے مہمانوں کی اشتہا زوروں پہ تھی پنڈال کی خاموشی میں صرف جبڑوں کی چپ چپ سنائی دے رہی تھی چینی کی پلیٹوں اور لوہے کی تھالیوں کی کنکار اور اکا دکا باتوں کی آوازیں تھیں تمکین کھانے کے بعد میٹھے کی ٹھوٹیوں میں جمی ہوئی کیوڑے والی فرنی پیش کی گئی کھانا ختم ہوا تو ملک جہانگیر کی میز کے آگے نوکر چلمچی لوٹا اور تولیا لے کر آ گئے اور انہوں نے چاروں پانچوں کے ہاتھ دھلائے کچھ مہمان اٹھ کر نلکے پر ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے گئے باقیوں نے جگہ پر بیٹھے بیٹھے اپنی چادروں کے پلوؤں سے منہ اور ہاتھ پہنچ لیے واہ بھئی واہ کھانے کا لطف آ گیا بھائی جہانگیر اعجاز نے ڈکار بھر کر کہا ہمیں کیا لطف آئے گا اعجاز ہم اور تم تو دن بھر چرتے ہی رہتے ہیں یہ سرفراز سے پوچھ جس نے دو سال تک لالوں کی دال کھائی ہے کیوں سرفراز شکر ہے آپ کے کھانے میں دال نہیں تھی سرفراز ہنس کر بولا آپ کو پتہ ہے بھائی جان ادھر جانے سے پہلے میرا من پسند کھانا گوشت میں پکی ہوئی چنے کی دال ہوا کرتا تھا لالا اس کی گواہی دے گا بالکل اعجاز نے کہا ضد کر کے پکوایا کرتا تھا مرغی کی ہانڈی بھی چڑھاؤ تو کہتا تھا اس میں چنے کی دال ڈال کر پکاؤ اس کی برجائی اپنا سر پیٹ لیا کرتی تھی اب دال کو دیکھتے ہی مجھے الٹیاں آنے لگتی ہیں ملک جہانگیر کہہ کہا لگا کر ہنسا مجھے سب علم ہے اسی لیے میں نے دال نزدیک نہیں آنے دی ورنہ میرا نائی دال گوشت ایسا پکاتا ہے کہ لوگ تیتر کو بھول جاتے ہیں تم ذرا اس صدمے پر حاوی ہو جاؤ تو تمہیں کھلاؤں گا نہ بھائی جان نہ سرفراز نے دونوں ہاتھوں سے کان پکڑ کر کہا عالمگیر بھائی کو ڈیرا تو دکھاؤ جہانگیر نے کہا سرفراز تم تو کئی سال سے ادھر نہیں آئے پچھلے سال میں نے پیچھے نئے کمرے بنوائے ہیں وہ عالمگیر کا پورشن ہے جاؤ دیکھ کے آؤ آ کر بتاؤ کہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط عالمگیر باپ کے کہنے پر اٹھ کھڑا ہوا سرفراز بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا وہ دونوں مہمانوں کے بیچوں بیچ چلتے سامنے والے برآمدے کی بغل سے ہو کر جہاں پیپل کے دو پرانے درخت کھڑے تھے عمارت کے عقب کی جانب نکل گئے ان کے جانے کے بعد جہانگیر نے پوچھا مقدمہ کس سٹیج پر ہے تاریخ مل گئی ہے وکیل کہتا ہے ابھی ایک آ تاریخ تو ابتدائی کارروائی میں گزر جائے گی وکیل قابل ہے تجربہ کار ہے بڑی بات تو یہ ہے کہ بدی الزما کا دوست ہے مفت مقدمہ لڑ رہا ہے دوست ووست سب ٹھیک ہے بھائی مگر سچی بات تو یہ ہے کہ جب انہیں پیسے کے بغیر مقدمہ لڑنا پڑے تو وکیل دل لگا کر کام نہیں کرتے دیکھیں کیا ہوتا ہے اعجاز نے کہا آدمی تو مخلص نظر آتا ہے اللہ اپنا کرم کرے گا تم لوگ حق پر ہو سننے میں آیا تھا بھائی جہانگیر کہ آپ علاج کی خاطر بیرون ملک جا رہے تھے ہاں بھائی ارادہ تو تھا سارا انتظام مکمل ہو گیا تھا پھر میں نے خود ہی ذہن بدل دیا کیوں ولایت میں تو سنا ہے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج موجود ہے علاج کیا ہے بھائی چیڑ پھاڑ کرتے ہیں بس سمجھ لو جی نہ مانا کہ پردیس میں جا کر رسک لوں اللہ جانے زندگی کتنی ہے کتنی نہیں یہ میرا گھر ہے میں یہیں پہ اپنے دن پورے کرنا چاہتا ہوں جہانگیر ایک لہجے کو رکا پھر وہ اعجاز کا ہاتھ پکڑ کر بولا دراصل میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں جہانگیر کی بات بیچ میں ہی تھی کہ ایک بوڑھا کسان اس کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھ گیا سرکار ایک عرض ہے وہ بولا اللہ وسائے اس وقت میں اپنے مہمان کے ساتھ ضروری بات کر رہا ہوں تو سویر ہونے تک رک نہیں سکتا جیسے حضور کی مرضی میں تو ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں منشی سے بھی عرض گزاری کی ہے اچھا تڑکے آ جانا میں تجھے یہیں پر ملوں گا جہانگیر نے کہا پھر وہ صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا چلے جاز اندر چل کر بیٹھے یہاں تو اب ان لوگوں کا پیٹ بھر گیا ہے ساری رات آتے جاتے رہیں گے اعجاز جہانگیر کے پیچھے پیچھے ڈیرے کے کمرے میں چلا گیا باہر اب کرسیاں خالی ہو چکی تھیں ان پر جو لوگ بیٹھے تھے وہ یا گھر جا چکے تھے یا اٹھ کر دریوں پر دوسروں کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے دسمبر کی سردی اپنا رنگ دکھا رہی تھی دریوں پر اب زیادہ تر غریب کسان اور درمیانے درجے کے زمیندار موٹے موٹے کھیس لپیٹے اس تمانیت سے حکے گڑ گڑا رہے تھے جیسے رات بھر اسی طرح بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے کئی اپنے کھیسوں میں سکڑے سکڑائے وہیں پہ لیٹ کر سو چکے تھے کمرے میں پہنچ کر جہانگیر نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اعجاز میرے دن اب چار ہیں یا بیس یہ سمجھ لو کہ کچھ پتہ نہیں میں نے اپنی زندگی اچھی گزاری ہے مجھے کوئی افسوس نہیں ایسی بات نہ کرو بھائی جہانگیر تمہاری عمر کم از کم نوے سال ہوگی مجھ سے لکھوا لو خدا تمہاری زبان مبارک کرے مگر اعجاز میں ٹھیک نہیں ہوں میرا دل چاہتا ہے اب زمانہ تم لوگوں کا ہے تیرا اور سرفراز کا اور عالمگیر کا میرے خاندان کو تو تم جانتے ہی ہو بڑے بہنوئی جہاں زیب صاحب نے عیاشیوں میں پڑھ کر جائیداد بھی گنوائی اور زندگی بھی اب میری بہن اور اس کے بیٹے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں سنا تو میں نے بھی ہے اعجاز نے کہا مگر اندر کی بات کا مجھے علم نہیں اندر کی بات کیا ہوگی بھائی صاحب خدا انہیں جنت نصیب کرے ہر مہینے دو مہینے اپنی عیش و عشرت کے واسطے مجھ سے پیسے لے جاتے تھے اور زمین کے کاغذ میرے نام لکھ کر دے جاتے تھے لاکھوں لے گئے اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گئے شراب نے ان کا جگر جلا کے رکھ دیا تھا اب میں وہ جائیداد چھوڑ تو نہیں سکتا میری کمائی اس پہ لگی ہوئی ہے یہ تو درست ہے اعجاز نے کہا میری بہن کہتی ہے کہ میں نے اسے اندھیرے میں کیوں رکھا میں تم سے پوچھتا ہوں اعجاز اگر تمہارا کوئی بہنوئی ہوتا اور وہ تمہارے پیر پکڑ کر منت کرتا کہ بات باہر نہ نکلنے پائے تو تم کیا کرتے میں بھی وہی کرتا جو تم نے کیا بھائی جہانگیر میرے اور کوئی سگے رشتے دار نہیں ہیں جو تھے وہ دشمن بن چکے ہیں خیر چھوڑ ان باتوں کو مقصد میرا بات کرنے کا یہ ہے کہ عالمگیر اب اکیلا ہے ہماری قوم برادری میں اب تم ہی ہو یا سرفراز ہے تو نے تو دنیا کے کاموں میں تجربہ حاصل کیا ہے جس کام میں ہار ڈالا ہے تجھے کامیابی ہوئی ہے سرفراز نے بھی میدان مارا ہے انشاءاللہ ایک دن حکومت کا ستون بنے گا میں چاہتا ہوں عالمگیر کو تم اپنے سائے میں رکھو یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے اعجاز بولا اول تو اللہ تعالی ہم سب کے اوپر آپ کا سایہ قائم رکھے مگر جو بھی حالات ہوئے عالمگیر اپنا بھائی ہے بس بس میں یہی چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھو سرفراز سے بھی کہو اس سے میل جول رکھے تمہارے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں بھائی جہانگیر عالمگیر اچھا لڑکا ہے شریف ہے تابے دار ہے ہوشیار بھی ہے بی اے کر لے گا پھر ایل ایل بی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کالج کی سیاست میں بھی حصہ لیتا رہا ہے میرے ساتھ ملکی حالات پر بات کرتا ہے پڑھائی سے فارغ ہو کر اگر سیاست میں گیا تو تمہارے تجربے اور گائیڈنس کا بدل اسے کہیں سے نہیں ملے گا تمہاری نوازش ہے بھائی جہانگیر ورنہ میں کس قابل ہوں یہ نہ کہو اعجاز اب تم بیس سال پہلے کے اسکول ماسٹر نہیں رہے تمہاری دنیا میں ایک حیثیت ہے تعلق واسطے ہیں رشتہ داریاں ہیں مجھ سے وعدہ کرو کہ جو میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو گے بھلا اپنوں سے بھی وعدہ لیا جاتا ہے وعدے کی بات تو غیروں سے کی جاتی ہے ہوں ہوں ایسے نہیں یہ مت سمجھو کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے کھانے پر بلایا ہے میں دل سے سرفراز کی قدر کرتا ہوں اس نے ملک بھر کے ایوانوں کا سر بلند کیا ہے مجھے بجا طور پر اس پر فخر ہے مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے تم اس سے وعدہ کرو کہ جو حالات بھی ہوئے تم عالمگیر کی پشت پر ہاتھ رکھو گے وعدہ کرتا ہوں جہانگیر سو بار وعدہ کرتا ہوں بس میں یہی چاہتا ہوں اب میرے دل کو چین آ گیا ہے جہانگیر اپنے دونوں ہاتھوں میں اعجاز کا ہاتھ پکڑ کر بولا جس بات کی شدت سے اس کی آواز میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ آ گئی اتفاق میں بڑی برکت ہے تو نے دیکھا ہے جو کمی کمین طبقہ ہے وہ اتفاق کی وجہ سے دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے ایک دوسرے کو بندوقیں مارتے ہیں اور ضمانتیں کرانے ہمارے پاس آتے ہیں مگر جب مقابلے کی بات آتی ہے تو جہانگیر نے پانچوں انگلیوں کی مٹھی کس کر دکھائی ایسے ہو جاتے ہیں ایک ہمارا زمانہ تھا کہ ہماری قوم کا نام ہی فخر کی علامت تھا آج ہر ایرا گیرا ملک اور چودھری بنا پھرتا ہے اپنے نام کی حفاظت ہمارے ذمے ہے تیرا میرے اوپر بڑا احسان ہے اب میں تسلی سے اپنے دن پورے کروں گا ایسی بات منہ سے نہ نکالو بھائی جہانگیر وقت وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اعجاز نے کہا جہانگیر دیر تک اعجاز کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبائے بیٹھا رہا نوکر نے آ کر اطلاع دی جی بیبیاں گڈی میں بیٹھ گئی ہیں دونوں اٹھ کھڑے ہوئے باہر برآمدے میں سرفراز اور عالمگیر سردی سے سی سی کرتے ہوئے کھڑے باتیں کر رہے تھے دریوں پر لوگ اسی طرح بیٹھے اور لیٹے ہوئے سوتے جاگتے ہوئے گڑ گڑا رہے تھے اور آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے تیری کچہری تو بھائی اسی طرح لگی ہوئی ہے اعجاز نے ہنس کر کہا تیری کچہری تو بھائی اسی طرح لگی ہوئی ہے اعجاز نے ہنس کر کہا یہ نامراد اب کوئی جانے والے ہیں جہانگیر نے کہا یہیں پر لمبے پڑ جائیں گے سویرے اٹھ کر الٹا اپنا رات گزارنے کا حق مانگیں گے چا پراٹھے طلب کریں گے پھر کہیں جا کر ان سے خلاصی ہوگی ہنستے ہنستے جہانگیر اور عالمگیر اعجاز اور سرفراز سے گلے مل کر رخصت ہوئے سرفراز نے لباس کے اندر جہانگیر کے ہڈیوں کے ڈھانچے کو محسوس کیا مگر اس کے معنقے میں زور تھا اس وقت سرفراز نے اپنے اندر جہانگیر کے لیے عجیب سی یکجہتی کا جذبہ محسوس کیا پھر پروگرام پکا ہے نا عالمگیر نے سرفراز سے پوچھا کیا پروگرام بنا ہے بھائی جہانگیر نے پوچھا شکار کا عالمگیر نے جواب دیا ہاں ہاں سرفراز کو تیتر شیتر کھلاؤ اس کی صحت بحال ہو مگر سنو جہانگیر منہ آگے کر کے اونچی سی سرگوشی میں بولا چنے کی دال کا نام نہ لینا چاروں کہہ لگا کر ہنسے سب دوبارہ ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے کیوں بھائی غفار خان کھانا ٹھیک ٹھاک ملا ٹھیک ٹھاک کیا ملک صاحب بہت ودیا ملا غفار خان لبوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا گاڑی میں تینوں عورتیں اور دونوں لڑکے چٹر پٹر کر رہے تھے حسین میرے ساتھ آؤ گے اعجاز نے پوچھا ابا سردی ہے ہاں ہاں جی چھوڑ گئے نا اعجاز نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے کہا سرفراز اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ حسن اور حسین سر سینوں پر لٹکا کر سو گئے گاڑی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ حسن اور حسین سر سیٹوں پر لٹکا کر سو گئے وہ خاکی کوٹ والا ملک جہانگیر تھا سکینہ نے سرفراز سے پوچھا ہاں تم نے اسے کہاں دیکھا بی بی جب ہم موٹر سے اترے تو سامنے ہی بیٹھا تھا ہائے میں نے اسے پچھانا ہی نہیں سوکھ کر لکڑی ہو گیا ہے ہاں سرفراز نے کہا بیمار ہے سکینہ جمیلہ اور ان کی ماں دوبارہ جہانگیر کے گھر کی عورتیں ان کے لباسوں اور زیوروں اور ان کی آپس کی باتوں کے ذکر میں مشغول ہو گئیں جب گاڑی ان کی گلی کے سر پر جا رکی تو سرفراز کا جی ہلکا ہو چلا تھا اور نیند اس کی آنکھوں میں بھری آتی تھی ملک صاحب ڈرائیور غفار خان اعجاز سے بولا اجازت ہے ہاں غفار خان اعجاز اس کی جیب میں دس کا نوٹ اڑستا ہوا بولا حاجی صاحب سے میرا سلام کہہ دینا ایک دو دن میں آ کر ملوں گا بہت اچھا جناب سلام علیکم وعلیکم السلام غفار خان خدا حافظ صحت میں داخل ہو کر سرفراز نے اعجاز سے کہا میرا کل شہر جانے کا ارادہ ہے جلدی کیا ہے اعجاز نے کہا دو مہینے پڑے ہیں چلے جانا ہمارے ایک کورس میٹ جمال کی خبر ملی ہوئی ہے اس کی پوسٹنگ یہاں کی ہو گئی ہے میں سوچ رہا تھا اس سے جا کر مل لاؤں تو ٹھیک ہے موٹر سائیکل لے جانا شام تک آ جاؤ گے نا ہاں زیادہ سے زیادہ پرسوں تک رکوں گا تمہیں موٹر سائیکل تو نہیں چاہیے لا نہیں میں دو چار روز گھر پر ہی رہوں گا مگر سرفراز نہ ایک روز نہ دو روز بلکہ پورے سات دن تک شہر سے نہ لوٹا پہلے ہی روز جمال کی جیپ میں شہر کی بڑی سڑک سے گزرتے ہوئے اتفاق سے اس کی ملاقات نسرین سے ہو گئی اگلے ہی روز اس کی ملاقات گاؤں کے ایک آدمی سے ہوئی جس کے ذریعے اس نے اعجاز کو پیغام بھیج دیا کہ ضروری کام سے اسے شہر میں چند روز رکنا پڑے گا شام کے وقت سرفراز شعیب کے گھر آ جاتا اور نسیمہ اور شعیب سے کچھ دیر باتیں کرتا مگر جلد ہی سونے کے لیے چلا جاتا دن کے وقت وہ مختلف جگہوں پہ نسرین سے ملتا جمال کو جیسے سرفراز اور نسیمہ کی منگنی کی خبر تھی سرفراز نے نیم مذاق اور نیم سنجیدگی سے اس راز میں شریک بننے پر راضی کر لیا تھا کچھ دنوں کے بعد جب جمال نے دیکھا کہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے اس بات پر سرفراز کو لانت ملامت بھی کی جسے سرفراز نے نظر انداز کر دیا نسیمہ کو بھی سرفراز کے اندر اس تبدیلی کا احساس ہو چکا تھا تاہم اس نے سرفراز کی زندگی میں پچھلے دو برس کے حالات کے پیش نظر اس کا ذکر کرنے سے گریز کیا سات روز تک نسیمہ اور شعیب اسی اندازے میں رہے کہ سرفراز دن کے وقت گاؤں چلا جاتا ہے اور ہر شام کو صرف انہیں ملنے کی خاطر شہر آتا ہے سرفراز نے بھی اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش نہ کی یہ وہ مقام تھا جہاں سے دنیا کے ساتھ سرفراز کی اپنی فریب کاری کی ابتدا ہو چکی تھی سات روز کے بعد سرفراز گاؤں گیا تو جھوٹ سچ کہانی سنا کر دو دن کے بعد ہی پلٹ آیا اب اس نے جمال کے ذریعے اس کے میس میں کمرہ لے کر مہمان کے طور پر رہنا شروع کر دیا اپنی بکیا پونے دو ماہ کی چھٹی کے دوران سرفراز نے گاؤں میں صرف دس دن گزارے نسیمہ اور شعیب سے بھی سات آٹھ بار ہی ملا باقی کے دن وہ ہر روز نسرین سے ملتا رہا اس کے باوجود سرفراز ہر روز ایک اجنبیت لے کر واپس آتا تھا تو نسرین کی یاد پر کبھی بھی حاوی نہ ہو سکا نسرین میں اسے ایک ایسی عورت نظر آئی تھی جو ایک بچے کی سی معصومیت رکھتی تھی مگر ساتھ ہی ایک پوری عورت کی نامعلوم علائش کی حامل بھی جو کہ ایک فریب تھی یا نہیں مگر جو سرفراز کے دو لخت قلب سے کسی نہ کسی طور پر میل کھاتی تھی اعجاز نور پور سے دتے کمار کے جنازے میں شریک ہو کر واپس آ رہا تھا کہ ملکوں کے بھٹے پر ایک ہجوم کو دیکھ کر رک گیا اس نے موٹر سائیکل کا رخ اس کچے راستے پر موڑ دیا جو بھٹے تک جاتا تھا ساٹھ ستر آدمیوں کی ریل پیل تھی آٹھ دس پولیس والے تھے ایک پولیس کی گاڑی تھی بھٹے پر کام کرنے والے مزدور ادھر ادھر خاموش کھڑے تھے ان کی عورتیں منہ پہ کپڑا رکھے رو رہی تھیں اعجاز موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر کے ہجوم میں جا گھسا درمیان میں دو کرسیاں رکھی تھیں جن پر نور پور تھانے کا S H O Chaudhry Azhar اور اس کے نائب محرر تھے نائب محرر ایک گتے پر چند کاغذات رکھے اسے گھٹنے پر ٹکائے ہاتھ میں قلم پکڑے بیٹھا تھا ان کے سامنے ہجوم کے دائرے کے بیچ میں کوئی شہ چادر سے ڈھکی ہوئی زمین پہ پڑی تھی ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیلی تھی کیا ہوا اعجاز نے گاؤں کے ایک آدمی کو پہچان کر پوچھا ملک حمید قتل ہو گیا ہے ہیں اعجاز چونک کر تقریباً اچھل پڑا مجمع میں سب کی نظریں اس چادر پہ جمی تھیں جو ایس ایچ او کے پاؤں سے چند انچ کے فاصلے پہ پھیلی تھی ملک لطیف جو ملک حمید سے دوسرے نمبر پر تھا کوہنیاں گھٹنوں پہ رکھے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے ہوئے ایک طرف زمین پہ اکڑو بیٹھا تھا اس کے ہاتھ آنکھوں کو ڈھانپے ہوئے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ رو رہا ہے اس کے چاروں پانچوں بھائی اس کے پیچھے خاموش بیٹھے تھے اعجاز کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس کو اس واقعے کی خبر کیوں نہیں ہوئی مگر وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑا تھا اور مختلف راستے سے جہاں ایک دوسرے گاؤں میں اسے کسی سے ملنا تھا نور پور پہنچا تھا واپسی پر وہ پکی سڑک سے آیا تھا قاتل پکڑا گیا اعجاز نے پوچھا آدمی نے نظریں چادر سے ہٹائے بغیر ایک لہجے کے توقف سے نفی میں سر ہلایا جیسے کہ اسے اس سانحے کی موجودگی میں اعجاز کے سوال سے کوئی سروکار نہ ہو اتنے میں سڑک کی جانب سے ایک موٹر سائیکل آئی جس پہ تین فیتوں والا حوالدار اور اس کے پیچھے ایک سپاہی سوار تھے موٹر سائیکل ٹھہرا کر وہ نیچے اترے اور سیدھے تھانے دار کے سامنے آ کھڑے ہوئے سپاہی کے ہاتھ میں ایک لمبا سا پلاسٹک کا تھیلا تھا ہٹ جاؤ اے تھانے دار بچپے پر چیخا یہ تمہاری ماں کا نکاح ہو رہا ہے ساروں کو پکڑ کر اندر کر دوں گا بدماشو سویرے سے کہہ رہا ہوں جاؤ دفع ہو جاؤ چلو چلو جاؤ اپنے کام پر جاؤ پیچھے ہٹو جگہ خالی کرو تین چار سپاہی ڈنڈے سوٹے لہرا لہرا کر مجمے کو پیچھے ہٹانے لگے لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر رک گئے طائرہ کچھ وسیع ہوا تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا اس کے اشارے پر ایک سپاہی نے بڑھ کر زمین پہ پڑا چادر کا پردہ اٹھایا مجمے سے ایک ملفوف سی ہوک بلند ہوئی لوگ ہلنے جلنے لگے کچھ آگے آنے کو ہاتھ مارنے لگے کچھ ایک نظر ڈال کر پیچھے ہو گئے عورتوں نے ایک ساتھ ہائے کر کے منہ پھیر لیے سامنے انسانی جسم کے متعدد اعضاء الگ الگ پڑے تھے جو جل کر تقریباً کوئلہ بن چکے تھے گردن سے اوپر چہرہ اور سر آگ نے یوں مس کر دیا تھا کہ کسی قسم کی شناخت سے بعید تھا پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جلی ہوئی لکڑی کے ٹکڑے ہوں مگر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کی ہڈیاں دکھائی دیتی تھی شخصیت کی شناخت کر کے صرف ایک شے تھی جو قاتل کی نظر سے چھٹ گئی تھی بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں ملک حمید کی فیروزے کی انگوٹھی موجود تھی اس کی چاندی آگ کی حدت سے ٹیڑھی میڑھی ہو چکی تھی مگر انگلی سے گوشت اتر جانے کے باوجود انگوٹھی انگلی پر قائم تھی فیروزے کا پتھر بد رنگ ہو گیا تھا مگر حیرت انگیز طور پر وہیں کا وہیں جڑا ہوا تھا تھانے دار کے ساتھ ایک آدمی اٹھ کر مختلف زاویوں سے ان اعضاء کی تصویریں بنانے میں مصروف تھا ایک سپاہی چاک کے ٹکڑے سے ان کے گردا گرد لکیر کھینچ رہا تھا گویا انہیں ایک حصار میں مقید کر رہا ہو دونوں آدمی ایک دوسرے کے رستے میں حائل ہو رہے تھے مگر اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے جب دونوں فارغ ہو چکے تو لکیر کھینچنے والے سپاہی نے چادر جو ایک طرف رکھی تھی اٹھائی اور اس کے ایک کونے کو ہاتھ پر لپیٹ کر نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک سیاہ عز کو اٹھا کر پلاسٹک کے تھیلے میں ڈالنے لگا جس کا منہ حوالدار کھولے ہوئے کھڑا تھا تھیلا بھر گیا تو حوالدار نے ایک ڈوری سے اس کا منہ کس کر باندھ دیا تھانے دار نے اپنے ہاتھ کے چھوٹے سے ڈنڈے کو ہلا کر روانہ ہونے کا اشارہ کیا اسی اشارے سے اس نے ملک حمید کے سب بھائیوں اور تین دوسرے دوسرے آدمیوں کو جو ایک کے ساتھ لگ کر ایک جانب بیٹھے تھے چلنے کا حکم دیا تھانے دار جانے کے لیے مڑا تو اس کی نگاہ اعجاز پر پڑی اعجاز کے ساتھ اس کی قریبی واقفیت تھی مگر تھانے دار نے شناخت کا کوئی اندیا نہ دیا موٹر سائیکل پر تین پولیس والے سوار ہو گئے باقی سب بما تھانے دار ترپال کی چھت والی ٹرک نما گاڑی میں بھر کر وہاں سے رخصت ہوئے چوک سے لگائے ہوئے ٹیڑے میڑے نقشے پر ایک سپاہی ڈیوٹی کے لیے پیچھے رہ گیا وہ تھانے دار کی خالی کی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اعجاز چند منٹ تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کرے کسی آدمی سے پوچھے یا سپاہی سے بات کرے پھر ارادہ بدل کر موٹر سائیکل پہ جا بیٹھا اسے سٹارٹ کر کے اعجاز نے اس کا رخ نور پور کی جانب موڑ دیا تھانے کے اندر خاصی گہما گہمی تھی کئی جان پہچان والے لوگ ملک حمید کے بھائیوں کے پاس بیٹھے تھے اعجاز نے ان سے الیک سلیک کی چند منٹ تک وہ ان کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا پھر اٹھ کر تھانے دار کے کمرے کو چل پڑا دروازے پر لٹکی ہوئی چک اٹھا کر اس نے سر اندر داخل کیا تھانے دار محرر کی کرسی پر بیٹھا کچھ کاغذات الٹ پلٹ کر رہا تھا تھانے دار نے سر اٹھا کر دیکھا اور کچھ بولے بغیر کاغذات دوبارہ دیکھنے لگا اعجاز کی چودھری اظہر کے ساتھ اس وقت سے واقفیت تھی جب چودھری اظہر تھانہ مغل پورہ میں اے ایس آئی تھا ابھی تک اس کے ساتھ اعجاز کے تعلقات ایسے تھے کہ میوے والے گڑ کی ٹوکریاں اسے بھیجا کرتا تھا اعجاز اندر داخل ہوا السلام علیکم چودھری صاحب تھانے دار سلام کا جواب دیے بغیر کاغذات پر نظریں جمائے جمائے بولا میں کسی اخبار وخبار والے سے بات نہیں کرنا چاہتا میں اخبار والا نہیں چودھری صاحب مقامی آدمی ہوں ان لوگوں سے میرا تعلق واسطہ ہے میں تیرا تعلق واسطہ تیری پیٹھ میں گھسیڑ دوں گا اعجاز چودھری اظہر گرجا گو اس کی گرج میں اپنائیت کی جھلک تھی کبھی تو یونین کبھی تو یونین کا لیڈر بن کر آ جاتا ہے کبھی صحافی شہافی بن کر میری گانڈ پر آ سوار ہوتا ہے اب تو اپنا تعلق واسطہ لے کر آ گیا ہے تیرا اپنا مقدمہ چل رہا ہے تجھے مزہ آ جائے گا جب عدالت تیری جائیداد کر کے دو سال کے لیے اندر بھی کر دے گی تو اپنی خیر منا چل جا کر ادھر بیٹھ تھانے دار نے ہاتھ سے اپنے کمرے کی جانب اشارہ کیا میں قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اعجاز اٹھ کر چپکے سے ایس ایچ او کے ملحقہ کمرے میں جا بیٹھا کمرہ خالی تھا میز پر کوئی کاغذ نہ تھا صرف ایک ٹیلی فون تھا اس کی گھنٹی جب بولتی تو ساتھ والے کمرے سے ایک سپاہی آ کر جواب دیتا جو مستقل طور پر ایک ہی طرز کا ہوتا چودھری صاحب مصروف ہیں جی اس وقت وہ تین سو دو کی تفتیش میں مصروف ہیں جی نہیں جی اس وقت ممکن نہیں ہے بعد میں رابطہ کریں کوئی دو تین گھنٹے کے بعد کیا کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا ان کے آنے جانے کا کوئی علم نہیں صرف ایک مرتبہ وہ اچھا سر کہہ کر فون نیچے رکھ کر گیا اور اعجاز نے سنا کہ وہ تھانے دار سے جا کر بولا ڈپٹی صاحب کا فون ہے چودھری اظہر آیا اور فون سننے کے بعد بہت اچھا سر کہہ کر اعجاز کی جانب دیکھے بغیر واپس چلا گیا ساتھ والے کمرے سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں جو وقفے وقفے پر دب جاتیں اعجاز نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی مگر اسے کوئی بات صاف سنائی نہ دی صرف اتنا پتہ چلا کہ ملک حمید کے بھائیوں اور دوسرے آدمیوں کو ایک ایک کر کے اندر بلا کر بات ہو رہی تھی کافی دیر تک ٹیلی فون کی گھنٹی نہ بجی دو تین راتوں سے اعجاز کی نیند پوری نہ ہو سکی تھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے وہ اونگ گیا اسی حالت میں اس نے چند آدھے پونے خواب دیکھے آخری خواب میں ایک شخص ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ پاؤں کو ٹوکے سے کاٹ کر ٹکڑے کر رہا تھا اور خون کے فوارے ادھر ادھر چھوٹ رہے تھے مگر اسی وقت وہ ٹکڑے آپس میں مل گئے اور آدمی ثابت و سالم اٹھ کر چلنے پھرنے لگا گہری نیند سے اعجاز اپنے ہی خراٹوں کی آواز سے جاگا کمرہ اسی طرح خالی تھا ساتھ والے کمرے سے اب دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھیں اس نے گھڑی پہ وقت دیکھا تو چونک پڑا ایک گھنٹہ گزر گیا تھا وہ کرسی سے اٹھا تو اس کی کمر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا وہ کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا تھانے کے احاطے میں اعجاز کو وہ چھوٹا سا مجمع دکھائی دے رہا تھا جس میں ملک حمید کے بھائی شامل تھے اب ان کے ساتھ مزید لوگ آ کر مل گئے تھے جن میں کئی کو اعجاز نے دور سے دیکھ کر پہچانا تھانے دار چودھری اظہر کمرے میں داخل ہوا اور جا کر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا اعجاز پلٹ کر اس کے پاس پہنچا کوئی منہ سر بنا اس نے پوچھا دیکھ اعجاز چودھری اظہر بولا تفتیش ابھی شروع ہوئی ہے میری ساری رات یہاں لگ جائے گی چودھری صاحب کچھ نہ کچھ تو بتائیں آخر معاملہ کیا ہے دیکھ تفتیش جاری ہے اس کا ایک لفظ تیرے منہ سے نکلا تو شبے میں پکڑ کر بند کر دوں گا اگر میرے منہ سے نکلا تو مجھے الٹا لٹکا دیں گے یہ عشق عاشقی کا معاملہ ہے عشق عاشقی کا اعجاز کا منہ کھلا رہ گیا دشمنی کا بہانہ کر کے جان بچانا چاہتے ہیں مگر مجھے گواہیاں مل جائیں گی ایک مزدور عورت تھی خوش شکل اور جوان تھی ملک حمید اور لطیف دونوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا ملک حمید اور لطیف دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا آخر لطیف نے حسد میں حمید کو کاٹ کر بھٹے کی چمٹی میں پھینک دیا آخر لطیف نے حسد میں حمید کو کاٹ کر بھٹے کی چمنی میں پھینک دیا میرے پاس عینی شاہد موجود ہے وہ تو لطیف کی بدقسمتی کہ آگ اتفاقی طور پر بجھ گئی بھڑکتی رہتی تو ہڈیاں بھی جل کر بھسم ہو جاتیں آگ ہلکی ہوتی گئی اور بو آہستہ آہستہ پھیلتی گئی وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق نہیں چھپتے چودھری اظہر تن سے ہنسا یہاں عشق بھی تھا اور مشق بھی پکڑے گئے اور وہ عورت اعجاز نے پوچھا غائب ہو گئی ہے چودھری اظہر موٹی سی گالی دے کر بولا ایسے جیسے کبھی تھی ہی نہیں اس کا سراغ تو ملنا چاہیے اعجاز نے کہا چھوڑوں گا نہیں مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی قبر تک پیچھا کروں گا چل اب جا وقت آنے پر پھر بات کروں گا مگر یاد رکھ اس کا ایک لفظ باہر نکلا تو تجھے دھر لوں گا چودھری صاحب آپ نے پہلے بھی واضح کر دیا تھا اعجاز ہنس کر بولا مجھے یاد ہے آج گرفتاری لوں گا تھانے دار بولا اب چلا جا واپسی پر اعجاز چند منٹ ملکوں کے پاس بیٹھا میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے ذہن کا پتہ لگاؤں اس نے بتایا مگر اس نے ایک بات بھی میرے ہاتھ میں نہیں پکڑائی بہرحال فکر کی کوئی بات نہیں میں آتا جاتا رہوں گا وہ شام کو واپس آنے کا وعدہ کر کے وہاں سے رخصت ہوا اعجاز موٹر سائیکل سڑک پر دوڑائے چلا جا رہا تھا کہ بھٹے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کوئی بات اچانک اس کے دل میں کھٹ گئی وہ رک گیا وہاں پہ رکا وہ ذہن پہ زور دے کر سوچتا رہا کہ وہ کیا بات تھی جو اس کے دل پر پھر رہی تھی مگر ہاتھ نہ آتی تھی پھر یکبارگی جیسے کسی معمے کا کھویا ہوا حرف مل جائے اسے یاد آ گیا کہ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھی تھی جس کی چال ڈھال میں اسے مانوسیت کی جھلک نظر آئی تھی وہ تو وہی عورت تھی جس کو اس نے ملتان میں کنیز کے دفتر میں دیکھا تھا دو مزدور بھٹے سے سڑک کی جانب آ رہے تھے اعجاز نے انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا وہ عورت اس نے پوچھا جو دو دن سے غائب ہے لمبے قد کی گوری سی گول منہ والی عورت تھی ہاں جی ایک مزدور نے جواب دیا ایسی ہی تھی پھر وہ خود بخود باتیں کرنے لگا کسی بھٹے سے نہیں آئی تھی جی نہ اس کے پاس پرچی تھی نہ کوئی پیشگی کا معاملہ تھا بس آ کر کام پر لگ گئی تھی کسی کے ساتھ بولتی چلتی بھی نہ تھی ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئی ملک جی میرے خیال کے اندر تو وہی سارے فساد کی جڑ تھی دوسرا مزدور بولا اچھا اعجاز کا منہ واہ تھا ہاں جی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی بڑے ملک صاحب نے ایک ٹبر کو بے دخل کر کے اس زنانی کو سب سے اچھی کوٹڑی دی تھی کبھی بڑے ملک اور کبھی چھوٹے ملک صاحب اندر گھس جاتے تھے مگر ہم تو بات نہیں کرتے نہ گواہی کے لیے آگے آئیں گے غریب آدمی ہیں ہماری روزی کا معاملہ ہے جی ہمیں کیا پڑی ہے بڑے لوگوں کی باتوں میں آئیں آپ تو ہمارے ہمدرد ہیں اس لیے بات سچی سچی بتا دی ہے ہمیں پتہ ہے آپ ہماری طرف داری کے آدمی ہیں مگر اعجاز اس کی بات نہ سن رہا تھا اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے اور دل اچھل رہا تھا مزدور کوئی جواب نہ پا کر اپنے راستے پر چل دیے اعجاز دیر تک وہاں پر بھونچکا بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اس نے مشکل سے کئی کک لگا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور دھیمی رفتار سے اسے چلاتا ہوا گھر کو چل دیا اس کے بدن میں لرزش تھی جسے روکنے کی وہ سر توڑ کوشش کر رہا تھا